میرے بھائی اور دوستو دنیا اور آخرت میں بادشاہی اللہ کی ہے اللہ الخلق والامر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالق بھی میں ہوں حکم بھی میرا چلتا ہے ان الحکم اللہ فیصلہ کن بات صرف اللہ کی ہے فیصلے کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے ساری کائنات میں امن آئے گا اللہ کے ارادے سے عزت آئے گی تو اللہ کے ارادے سے ذلت آئے گی تو وہ بھی اللہ پاک کے ارادے سے عز و منتشا جہاں چاہے عزت دے دے و ذل و منتشا جسے چاہے ذلیل کر دے تو ترت ملک منتشا جس کو چاہے ملک دے دے تنزع الملک من منتشا جس سے چاہے ملک چھین لے انسانوں کی ذات سے متعلق جو حالات ہیں ان پر بھی اللہ کا قبضہ ہے اور انسانوں کے افعال حرکات سکنات پر بھی اللہ کا پہرا ہے اور زمین آسمان کی گردش اور اس میں آنے والے حالات پر بھی اللہ پاکی کا قبضہ ہے وہ ولوی فما الہ وفیل ارد الہ آسمانوں پر بھی وہی بادشاہ ہے زمینوں پر بھی وہی بادشاہ ہے فضما عرش ہو آسمانوں پر اس کا عرش ہے وفی الرد سلطان ہو زمین پر اس کی سلطنت ہے فی البحر سبیل ہو سمندر میں اس نے راستے بنائے فی الجنت رحمت ہو جنت میں اس کی رحمت ہے فی النار عقاب ہو جہنم میں اس کی پکڑ اور اس کا عذاب ہے احق و ذکر اس سے زیادہ یاد کرنے کے قابل کوئی نہیں احق و عبد اس سے زیادہ بندگی کے قابل کوئی نہیں ارعف من ملک اس سے زیادہ مہربان کوئی نہیں اجود من سئل اس سے زیادہ سخی کوئی نہیں اوسا من آفا اس سے زیادہ کے ساتھ دینے والا کوئی نہیں الملک لا شریک لہو ایسا بادشاہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں لے سما ہو ربرجا اس کے ساتھ کوئی اور رب نہیں جس پر امید باندھی جائے ولا وزیر یورشا نہ کوئی درمیان میں وزیر ہے جس کو رشوت دے کر اس تک پہنچا جائے ادعونی استجب لکم وہ کہتا تم بلاؤ میں سنتا ہوں نہ کسی واسطے کی درمیان میں بادشاہ ہے نہ کوئی درمیان میں وزیر ہے نہ کوئی درمیان میں آڑ ہے رکاوٹ ہے بلکہ اللہ پاک نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں انسانوں پر بھی اللہ کا قبضہ ہے اور زمین آسمان پر بھی رفع السماوات بغیر عمد آسمان اونچا کر دیا اپنی مرضی سے ستون کوئی نہیں بنائے جعل لکم الارض ذلولا زمین کو بچھا دیا مسخر کر دیا اپنی طاقت سے والجبال ارساہا پہاڑوں کو مضبوط بنا کے گاڑ دیا اپنی قدرت سے پھر اس نے سخر لکم الشمس والقمر دائبین ان میں آسمان زمین کے درمیان سورج چاند کا نظام چلایا سورج اپنے مدار پر الشمس تجری لمستقر اللہ چاند اپنے مدار پر والقمر قدرنا ہو منازل پھر سورج چاند ستارے سیارے الشمس والقمر والنجوم مسخرات نجوم بے امرے ان میں کتنے خرب ہا خرب پانچ ارب کہکشائیں ہیں جو اس خلا میں گردش کرتی ہیں جن کو دیکھا جا چکا ہے جن کو دیکھا نہیں اس کا علم اللہ کے پاس ہے پانچ ارب کہکشاؤں میں ایک ایک کہکشاؤں میں دس دس خرب کم و بیش سیارے ہیں جن میں کروڑوں سیارے ایسے ہیں جو اس نظام شمسی ہمارا نظام شمسی جو ساڑھے سات ارب میل میں پھیلا ہوا ہے زمین سورج کے گرد انیس کروڑ میل کا دائرہ بناتی ہے اور سورج سے سب سے دور سیارہ پلوٹو وہ سورج کے گرد ساڑھے سات ارب میل کا دائرہ بناتا ہے یہ نظام شمسی جس میں ہم چلتے ہیں یہ ساڑھے سات ارب میل میں پھیلا ہوا ہے اور اس خلا میں ایسے کروڑوں سیارے ہیں جن میں ہمارا نظام شمسی ایسے رکھا جا سکتا ہے جیسے پلیٹ میں چند بوٹیاں رکھی جاتی ہیں الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرے اتنے سارے سیاروں کو ستاروں کو اتنے سورج چاند سب کو چلاتا ہے گھماتا ہے کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا ایک کہکشاں کے سیارے دوسری میں پورے داخل ہو جاتے ہیں چار گاڑیاں زیادہ ہو جاتی ہیں سڑکوں پہ ٹکریں شروع ہو جاتی ہے آسمان زمین کے درمیان ارب ہا ارب نہیں کھرب ہا کھرب سیارے جن کی تعداد کو اللہ کے علاوہ جانتا کوئی نہیں اللہ نے ان کو جب سے بنایا ہے وہ ایک نظام میں کل فی فلکی وہ ایک نظام کے تحت گردش بھی کر رہے ہیں دوڑ بھی رہے ہیں چل بھی رہے ہیں ایک دوسرے میں داخل بھی ہوتے ہیں لیکن ان میں ایک دن بھی ذرہ کے برابر کمی نہیں زیادتی نہیں ٹکراؤ نہیں یہ ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ ہے اندازہ لگانے والے کا زبردست اندازہ جس سے زیادہ کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا الم نخلقکم من ماء مہین میں نے تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا جعل تو لکھا قرارا فی بطن امک میں نے ماں کے پیٹ کو تیرے لیے قرار کی جگہ بنایا غشی تو کفی غشاء لئلا تفزع من ظلمت الرحم تجھے پردوں میں لپیٹا تاکہ اندر کے اندھیروں سے تجھے ڈر نہ لگے وَعَلَّمْتُكَ الْجُلُوسَ فِي بَطْنِ امک ماں کے پیٹ میں تجھے بیٹھنا کھیلنا حرکت سکھائی فہل یقدر ذالک احد غیری میرے علاوہ کوئی اور ایسا کر نہیں سکتا ثم قرار میں ہوں جو مضبوط ٹھکانے میں تجھے جگہ دیتا ہوں اور پھر دوسری جگہ کیا فرماتے کہ فقدرنا اندازہ کرتا ہوں فنیم القادرون میرے سے زیادہ کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا اپنے اندازے کے ساتھ اس لیے اللہ ہم سے گلا کرتے ہیں یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم میرے بندے مجھے چھوڑ کر تو کس سے دھوک میں مجھ سے دھوکہ کھا گیا میری ذات کے بارے میں دھوکہ کھا گیا تجھے کس نے دھوکہ دیا میں تیرا رب کریم پالنے والا پیدا کرنے والا تخلیق خلقت میرے ہاتھ میں پھر ایسا نہیں الٹ سلٹ بنایا فسوا کا فعاد ترتیب کے ساتھ بھی بنایا اور متناسب بھی بنایا کوئی عیب نہیں جہاں چاہے عیب رکھ دے اپنی قدرت سے اللہ پاک ایسا بے داغ بنا کے دنیا میں بھیجا کیسے بھیجا ثم السبیل یسرہ راستے کو آسان کیا اوحیتو الی الملک الموکل بالارحام فرشتے کو بھیجا فاخر یکالا ریشت من جناح جس سے پر کے اوپر نکالا لالک سن تختہ دانت کاٹنے کو نہیں ولا لک ید تفتش ہاتھ پکڑنے کو نہیں ولا لک رجل تمشی پاؤں چل کو چلنے کو نہیں کیسا عاجز ہوتا ہے بچہ نہ بول سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے نہ بتا سکتا ہے نہ چل سکتا ہے نہ پکڑ سکتا ہے نہ کاٹ سکتا ہے ایسے بے بسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ادر تو لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافیا فی الشتا وباردا فی الصیف فہل یقدر علی ذالی کا عہد الغیر میں ایسے عالم میں تیرے لیے ماں کی چھاتی سے دودھ کے دو چشمے جاری کرتا ہوں جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے پلاتے ہیں بھلا میرے علاوہ بھی کوئی اور ایسا کر سکتا ہے وجال تو لکھا حلان فی صدر اب ماں باپ کے دل میں محبت ڈالتا ہوں لا کلان حتہ تشبہ بچہ نہ کھائے وہ نہیں کھاتے ولا ینامان حتی ترقد بچہ نہ سوئے وہ نہیں سوتے یہ اللہ کا غیبی نظام ہے یہ اللہ پاک فرعون کے لیے بھی اللہ نے چلایا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی چلایا اور شداد کے لیے بھی چلایا قارون کے لیے بھی چلایا حامان کے لیے بھی چلایا اپنے ماننے والوں کے لیے بھی یہ نظام چلتا ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے بھی اللہ پاک کا یہی نظام چلتا ہے اللہ پاک رب بغیر اسباب کے خالق بغیر اسباب کے مالک بغیر اسباب کے کچھ نہ بنائے پھر بھی خالق ہے کوئی نہ ہو پھر بھی مالک ہے کوئی نہ سجدہ کرے پھر بھی مسجود ہے سارے سجدے میں چلے جائیں پھر بھی مسجود ہے سارے پکارے اللہ اکبر وہ پھر بھی بڑا ہے کوئی بھی نہ اللہ کا اعتراف کرے وہ پھر بھی بڑا ہے یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و ربکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انساکم کانو علا اتقا قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیع انسان جنات زندہ مردہ بوڑے جوان چھوٹے بڑے خشک تر مرد عورت سب تم میرے فرما بردار بن کانو افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص فی ملکی شیعہ اے انسان جنات اولین آخرین زندہ اور مردہ خوش اور تر بوڑھے اور جوان چھوٹے اور اور بڑے مرد عورت تم سب میرے نافرمان بن جاؤ میری عزت میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے یا عبادی لن فتضرونی ولن نفعی فتنفعونی اے میرے بندو نہ تم مجھے نفع پہنچا سکتے ہو نہ تم میرا نقصان کر کر سکتے ہو حکومت اللہ پاک کی ہے عرش سے لے کر فرش تک لہو ما فی السماوات کا آسمانوں میں بھی میں ہوں وما فی الارض زمین میں بھی میرا حکم وما بینہما اس کے درمیان بھی میرا حکم وما تحت الثرا تحت الثرا تک بھی میرا حکم دانا پھٹتا نہیں اللہ کے امر کے بغیر ان اللہ فالق الحب والنوا بادل مونسون سے نہیں آتے اللہ کا ارادہ چلتا ہے بادل آتا ہے هو الذي يرسل الرياح میں ہوں ہواؤں کو بھیجتا والصحاب المسخر بین السماء والارض میں ہوں بادلوں کو زمین آسمان کے درمیان ٹکاتا علم تر ان اللہ یزجی صحابہ دیکھو تمہارا رب بادلوں کو کیسے ہانکتا ہے کیسے ہانکتا ہے اور ان کو آپس میں جوڑتا ہے رکامن کی تہ بنا دیتا ہے تہ در تہ ان کو اوپر لے جاتا ہے یہ کلام اس وقت اتر رہا ہے جب بادلوں سے اوپر جا کر کسی نے نہیں دیکھا آج بادلوں کے اوپر جا کر دیکھا جا رہا ہے کہ وہ تہ در تہ لگ رہے اور وہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی وادی میں بن دیکھے اللہ کے کلام کے ذریعے سے بتا رہا ہے کہ اللہ ہے جو بادلوں کو مسخر کرتا ہے ایسے پانی کے خزان اور ایسے پانی کے ٹینک بنا دیے اندر چلے جائیں تو ایک قطرہ پانی نہیں دیوار نہیں ٹونٹی نہیں کوئی موٹر نہیں کوئی پائپ نہیں اندر جائیں تو قطرہ نہیں برسا دے تو ساری دنیا کو غرق کر دے ایک بادل ساری دنیا کو غرق کر سکتا ہے یہ اللہ اپنی قدرت کے نمونے دکھاتا ہے پانی برسایا اپنی طاقت سے ہم تو پانی کو استعمال کرتے ہیں لا پانی بنانے والا کون قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یافیکم بماء معین مجھے بتاؤ اگر میں پانی کو ختم کر دوں کوئی ہے پانی لانے والا انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون یہ بارش تم لاتے ہو کہ میں لاتا ہوں پانی کا میں بناتا ہوں میں ہی تمہیں عقل دیتا ہوں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے پھر میں پانی لگا دوں دانا ڈال دوں اللہ کہ نہیں پھٹنا کون پھاڑے گا اسے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میں میں ہوں سبب نل ماں اسبا پانی برساتا ہوں ایک انداز انوکھے انداز کے ساتھ نل ارد شقا زمین پھاڑتا ہوں اپنی قدرت سے نبا دانے اگاتا ہوں خالق الحب دانے کو پھاڑا ون نواب گٹھلی کو پھاڑا اور کیا کہا امبتنا حدائق تباہ جا اور رنگا رنگ کے باغات بنا دیے تخرج من جب من سمرت من اقمامها پھر ان درختوں کا تنا بنانا ان میں ڈالیاں ان میں شاخیں شاخوں پہ پتے ان میں شگوفے شگوفوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پھل لگاتا ہے کسی کو میٹھا کسی کو نمکین اور کسی کو کڑوا کسی کو سفید کسی کو پیلا کسی کو زرد کسی کو سبز یہ سارے رنگ اللہ اپنی قدرت سے دیتا ہے ساری کائنات اللہ کی مٹھی میں ہے جو ہوگا وہاں سے ہوگا نہیں ہوگا اوپر سے نہیں ہوگا میں اور آپ جب تک اوپر سے فیصلہ نہ ہو کچھ نہیں کر سکتے کوئی قوم عزت نہیں پا سکتی اللہ کی چاہت کے بغیر کوئی ذلیل نہیں ہوتا اللہ مگر اللہ کی چاہت کے ساتھ کسی کو مال نہیں ملتا مگر اللہ کے ارادے کے ساتھ یفسط الرزق لمن یشاء جسے چاہوں دے دوں ویقدر جس کا چاہوں تنگ کر دوں دروازے بند کر دوں کھل نہیں سکتے کھول دوں بند نہیں ہو سکتے موت کا پیغام آ جائے تو حفاظت کے ساری آئینی دیواروں کو اللہ توڑ دے گا اور حفاظت کا پیغام آ جائے تو موت کے محیب سائے کے اندر سے اللہ زندگی کے اسباب نکال دے گا عزت کا فیصلہ کر دے تو کائنات کی ہر چیز میں سے عزت نکلے گی اور ذلت کا فیصلہ کر دے تو کائنات کی ہر چیز میں سے ذلت نکلے گی وہ محبت کا فیصلہ کر دے تو ہر چیز سے محبت پھوٹے گی وہ ذلت کا فیصلہ کر دے تو ہر چیز سے ذلت آئے گی نفرت کا فیصلہ کر دے تو ہر چیز سے نفرت آئے گی نو علیہ السلام سے فرمایا کہ جوڑا جوڑا کشتی میں رکھو انہوں نے کہا اے اللہ ماذا افعل بالاسد والبقر والذیب والعناق والحرس والحمام اے اللہ جوڑا جوڑا جو رکھو شیر کھائے گا گائے کو بھیڑیا کھائے گا بکری کو بلی کھائے گی کبوتر کو یہ تین کی نسل تو ختم ان کی نسل کیسے چلے گی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یا نوح ان میں دشمنی کس نے ڈالی اے نوح کہا اللہ آپ نے ڈالی اولف بینہم میں ان میں محبت ڈال دوں گا اللہ محبت ڈالتا ہے اللہ نے اپنے حبیب سے کہا لو ما ما فی الارض بین اناف جمع اللہ اگر میرے حبیب آپ سارا جہان بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے میں نے محبت کو پیدا کیا ہے محبت بھی مخلوق ہے اللہ لاتا ہے نفرت بھی مخلوق ہے اللہ لاتا ہے ذلت بھی مخلوق ہے اللہ لاتا ہے عزت کی مخلوق ہے اللہ لاتا ہے صحت کا تعلق ہسپتالوں سے نہیں آسمان کے فیصلوں سے ہے بیماریوں کا تعلق غذاؤں سے نہیں آسمان کے فیصلوں سے ہے ہے دنیا دار الاسباب بے شک نظام اسباب سے چلتا ہے فیصلہ اوپر ہوتا ہے سبب پھر حرکت میں آتا ہے جب اوپر فیصلہ وجود میں آتا ہے اوپر فیصلہ ہو جائے صحت کا اور نیچے سارے امراض کے اسباب اکٹھے ہو جائیں بیماری نہیں آئے گی اوپر فیصلہ ہو جائے بیماری کا اور نیچے سارے صحت کے اسباب اکٹھے ہو جائیں صحت نہیں آئے گی اوپر فیصلہ ہو جائے شکست کا اور نیچے فتح کے اسباب اکٹھے ہو جائیں فتح نہیں آئے گی اوپر فیصلہ ہو جائے فتح کا اور نیچے شکست کے اسباب ہو جائیں کبھی شکست نہیں آئے گی حکومت اللہ کی ہے سخر البحر سمندر میرے ہاتھ میں رفع السماوات بغیر عمد ترونها آسمان میرے ہاتھ میں جعل القمل الارض ذلولا زمین میں الارض قبضته جمین القیامہ زمین میری مٹھی میں والجبال ارساہا یہ, یہ سمندر یہ پہاڑ میری مٹھی میں اخر یمینہا ما اہا و مرعاہا پانی چارہ میرے قبضے میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایک کو الگ فرما رہے ہیں ایک ایک کو الگ فرما رہے ہیں ام من شیئن الا یسبح بحمدہ ہر چیز میرے سامنے سجدہ ریز ہے ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالی کا قبضہ ہے یہ سارا کائناتی نقشہ جیسے اس نے بنایا ہے ویسے ہی اس کا مالک ہے یہ نہیں ہے کہ سائنس والوں نے طاقت حاصل کر کے اقتدار حاصل کر لیا ہے نہیں اللہ نے چاہا مل گیا اللہ نے چاہا مل گیا سبب بنا اللہ کا ارادہ شامل حال ہوا جب اللہ اللہ چاہے گا گا توڑ دے یہ نہیں ہے کہ نے دنیا بنا دی اور فارغ ہو کے بیٹھ گیا ہے اب دوڑ لگانے والے دوڑ لگا رہے ہیں جو جتنی دوڑ لگائے گا وہ آگے نکل جائے گا نہیں اللہ جس کو پکڑ لے گا وہ دوڑ نہیں سکتا اللہ جس کو چھوڑ دے گا اسے پکڑ کوئی نہیں سکتا لیکن میرے بھائیو اللہ کا یہ نظام اندھا دھند نہیں ہے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تم بیٹھ جاؤ نہیں یہ بات نہیں ہے اللہ نے اسباب بنائے ان اسباب کو بیکار سمجھنا جاہلیت ہے اور ان اسباب پر مدار سمجھنا گمراہی ہے یہ سمجھنا کہ اسباب کچھ نہیں یہ جہالت ہے اور یہ سمجھنا کہ یہی سب کچھ ہے یہ گمراہی ہے یہ کچھ نہیں ہے میرے بھائیو نہ جاننا بھی جہالت ہے اور غلط جاننا بھی جہالت ہے نہ جانا یہ بھی جاہل اور غلط جانا یہ بھی جاہل گھوڑے کو نہیں جانا یہ بھی جہالت ہے اور گدے کو گھوڑا کہہ رہا ہے یہ بھی جہالت ہے غلط جانا آج ہم نے جانا تو ہے پر غلط جانا ہم نے اسباب کو اصل سمجھا پیسے کو اصل سمجھا روپے کو اصل سمجھا مادیت کو اصل سمجھا یہ ہماری جہالت ہے یہ تو اسباب ہے مٹی کے معذور ہے شطرنج کے مورے ہیں جن کا جن کی جن کی رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے جدھر پھیرے گا ادھر کو پھرتے چلے جائیں گے جدھر کو چاہے گا ادھر کو موڑ دے گا میرے محترم بھائی اور دوستو بنانے والا ان سے غافل نہیں اس کے ہاتھ سے نکلے ہوئے نہیں اسی کے قبضے میں ہے اسی کی طاقت میں ہے اسی کے ساتھ سارا نظام چلتا ہے قل اللہ علیکم اللیل سرمد الى يوم قیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون مجھے بتاؤ اگر میں رات کو کہہ کہہ دوں دوں کھڑی ہو جا سورج کو نکلنا نہیں کوئی ہے جو سورج لائے گا رات پر قبضہ ہے قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمد مجھے بتاؤ اگر میں سورج کو کہہ دوں کھڑا ہو جا یوم القیامہ ڈوبنا نہیں قیامت تک من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل کون ہے جو رات لائے گا کس کے قبضہ قدرت میں ہے دن رات کا لانا تصریف الریاح ہوائیں کون لاتا ہے ان السماوات والارض کا زمین آسمان میں غور کرو واختلاف اللیل والنہار دن رات کے آنے جانے میں غور کرو کیسے دن لمبا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے رات لمبی ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے سردی آتی ہے گرمی آتی ہے زمین ایک گیند ہے جو فضا میں گھوم رہا ہے ایک ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کے گرد گھوم رہا ہے اللہ نے اس کا قطر چوبیس ہزار میل بنایا اگر اللہ پاک اس کو اڑتالیس ہزار میل کر دیتا تو رات دگنی ہوتی دن دگنا ہوتا رات سے بھی تھک جاتے دن سے بھی تھک جاتے اللہ سے قطر کو بارہ ہزار کر دیتا تو دن آدھا ہو جاتا رات آدھی ہو جاتی نہ دن کے کام ختم ہوتے نہ رات کا آرام ختم ہوتا فقدرنا فنعم القادرون یہ وہ اندازہ لگانے والا جس نے اندازہ لگایا کہ کتنے دن سے میرے بندوں کا کام چلتا ہے کتنی رات سے میرے بندوں کو آرام ملتا ہے یہ تو اوپر سے فیصلہ کر رہا ہے اللہ جل جلالہ نے پھر زمین کو تیئیس ڈگری کے زاویے پہ جھکا دیا اگر اللہ اس کو یوں سیدھا کر دیتا تو زمین میں سے موسم ختم ہو جاتے یہ موسم یوں تھوڑا سا جھکایا ہے اگر یوں سیدھی ہو جاتی تو تو شمال اور جنوب کے جو پول ہیں ان سے جب ہوائیں چلتی تو ساری زمین پر برف ہی برف ہو جاتی اور جب وہ ہوائیں بند ہو جاتی تو زمین سورج کو تو سورج کی گرمی ساری زمین کو بمے انسانوں کے جھلسا کے ختم کر دیتی اللہ نے اس کو تھوڑا سا یوں جھکایا اب گرمی بھی آ رہی ہے اندازے کے ساتھ سردی بھی آ رہی اندازے کے ساتھ بہار بھی ہے خزاں بھی ہے اور ان کی تبدیلی کے ساتھ پھل بھی بدلے سبزیاں بھی بدلی اور ان کے ساتھ مزاج بھی بدلے اللہ نے اس کو تھوڑا سا یوں کر دیا ہے اس کو یوں کرنے میں کسی سائنسدان کی طاقت نہیں خرچ ہوئی اللہ کی طاقت خرچ ہوئی ہے اور اللہ نے اس میں کشش رکھی کہ چیزوں کو پکڑتی ہے اپنی طرف کھینچتی ہے اگر اللہ پاک اس زمین کی کشش کو ختم کر دے تو یہی زمین ہاں ان کا میرا بنگلہ ایک کروڑ کا ہے یہی بنگلوں سمیت زمین اگر اللہ کی کشش کو ختم کر دے اور نیوٹن نے کشش رکھی نہیں تھی دریافت کی تھی اللہ اس کی کشش کو ختم کر دے تو یہی زمین چھ ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف دوڑنا شروع کر دے گی چونکہ سورج زمین کو یوں اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور زمین اپنی طاقت سے اس کی طاقت کو توڑ رہی ہے ان دونوں کی طاقت ٹکراتی ہے اور دن رات کا اللہ نظام بیٹھ کے چلا رہا ہم چلا رہے ہیں تھوڑا سا اللہ نے علم دے دیا متکبر بن گئے تو جاہل ہیں جاہل مطلق ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض, کی اللہ اگر یہ زمین آسمان آپ نہ مانتے تو آپ کیا کرتے اللہ نے فرمایا ایک جانور میرے پاس ایسا ہے اگر اس کو چھوڑ دیتا تو ساتوں زمین آسمان کو یوں نگل جاتا یا اللہ وہ بلا کہاں رہتی ہے وہ کہاں ہے اتنی بڑی بلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی میں مروجی میری چراگاہوں میں چرتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی این ذالک المرج وہ چراغا کہاں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی علم من علومی میرے علم کے خزانوں میں ہے تمہیں تو تھوڑا سا علم دیا ہے اپنی قدرت اگر زمین کی کشش کو اللہ توڑ دے تو چھ ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین دوڑے گی سورج کی طرف جس کا درجہ حرارت بارہ ہزار فون ہائٹ ہے بارہ ہزار اور اس میں تین تین لاکھ میل لمبا آگ کا شولہ لپکتا ہے اور یہ چند ہفتوں میں تین چار ہفتوں میں یہ زمین سورج کے اندر جا گرتی جس میں ساری انسانیت بھی بسم اور ان کے بنگلے بھی ان کے ایٹم بھی ان کے راکٹ بھی ان کی حکومتیں بھی سب ختم اللہ کا فضل ہے جو ہم زمین پر ہیں اوپر سے ہوا نے دبایا ہوا ہے نیچے سے زمین نے پکڑا ہوا ہے ہر انسان کے اوپر اللہ نے دو سو اسی من ہوا کا دباؤ رکھا ہوا ہے اور نیچے سے زمین نے جکڑا ہوا ہے اگر اللہ ہوا کو اٹھا دے ہوا کو کہتے چلی جا اوپر چلی جا تو ہوا کے اوپر جاتے ہی پانی بھی ختم ہو جائے گا پانی بھی اوپر چلا جائے گا جیسے چاند پہ ہوا نہیں ہے پانی بھی نہیں اگر اللہ زمین کی ہوا کو ختم کر دے پانی بھی ساتھ چلا جائے گا اب دکھاؤ زندگی گزار کر ہم تو قدم قدم پر اللہ کے محتاج ہیں سو کر اٹھ نہیں سکتے پیشاب اللہ بند کر دے نکال نہیں سکتے اور اللہ پاک اس کو چلا دے بند نہیں کر سکتے نور اسلام کی قوم پہ عذاب آیا تین آدمی بھاگے ایک غار میں چلے گئے اور اس کا دروازہ بند کر دیا کہنے کہ یہاں پانی نہیں آئے گا تینوں آرام سے بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد تینوں کو پیشاب آیا اکٹھا پیشاب کرنا شروع کیا اللہ نے پیشاب کو حکم دے دیا پیشاب چلنا شروع ہوا وہ روکتے روکتے اسی میں غرق ہو کے ختم ہو گئے ہم تو اپنی ذات میں اللہ کے موت ہیں لکمہ منہ میں جانے کے بعد کون زبان پہ ذائقے بناتا ہے میں نے بنا ہے تین ہزار چھوٹے چھوٹے کھانے ہیں زبان کے اندر جو ذائقہ دیتے ہیں میٹھا کھا رہے ہو گرم کھا رہے ہو نمکین کھا رہے ہو کڑوا کھا رہے ہو کسیلا کھا رہے ہو نرم کھا رہے ہو سخت کھا رہے ہو یہ میں نے یار طاقت رکھی ہے اللہ اس کو ختم کر دے اللہ ان خانوں کو بند کر دے مٹی کھا رہا ہے گوشت کھا رہا ہے پتہ نہیں چلے گا نوالا اندر جانے کے بعد اللہ کے حکم کا محتاج ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کو بھی پتہ نہیں کہ میرے نوالے کے ساتھ اب کیا بننے والا ہے اور صدر صاحب کو بھی پتہ نہیں کہ میرے نوالے کے ساتھ اب کیا بننے والا ہے اللہ اپنا نظام چلاتا ہے آنکھوں میں نور رکھا کہاں سے خریدا ہے کون سے سبب کے ساتھ آنکھوں کو نور ہم نے میں نے کس سبب کے ساتھ آنکھوں کا نور حاصل کیا ہے ایک سو تیس ملین ریفلیکٹر اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں ہوئے ایک سو تیس ملین کیمرے اتنی سی آنکھ کے اندر اللہ نے فٹ کی ہیں کون ڈاکٹر فٹ کرتا ہے یہ نور کون لاتا ہے ایک لاکھ ٹیلی فون ایک کان کے اندر پھنسے ہوئے یہ ٹیلی فون کون فٹ کرتا ہے یہ سارے کنیکشن کٹ رہے ہیں بل نہ دینے کی وجہ سے کبھی اللہ نے بھی کنیکشن کاٹا ہے بجلی کا بل نہ دو کنیکشن کٹ گیا اللہ نے آنکھ میں روشنی رکھ دی کا چل دیکھتا رہے میں نہیں کنیکشن کاٹتا ایک مطالبہ ضرور کرتا ہوں ابن آدم تو لک آئی لہم الغطا فانظر بعینی کما اطبق اے میرے بندے تجھے آنکھیں دی ہیں ان میں نور رکھا ہے ان پر پردہ لگایا ہے ان آنکھوں سے وہ دیکھ جو میں کہتا ہوں یہ میرا بل ہے اللہ نے بل مانگا ہے کہ ان آنکھوں سے وہ دیکھ جو میں کہتا ہوں اور اگر تیرے سامنے ایسی صورت نظر آئے ایسی مورت نظر آئے جس کو دیکھنا میں نے تیرے لیے منع کیا ہے غیر محرم کی شکل آ جائے اجنبی عورت کی شکل آ جائے اور ایسی شکل آ جائے جس کو میں نے کہا مت دیکھ علیہم الغطا تو یہ پردہ گرا لیا کر میرا اتنا ہی بل ہے اگر ہم یہ بل ادا کریں پھر بھی نور ملتا ہے اور یہ بل ادا نہ کریں پھر بھی نور ملتا ہے لیکن ہمیں خبر سنا دی ہاں غافل نہیں ہے اللہ ان السمع والبصر مسئولا اب تو تو دیکھ جو دیکھ رہا ہے اور یہ یاد رکھ تیری آنکھ جو دیکھ رہی ہے لکھا جا رہا ہے ایک دن پوچھوں گا اپنے کانوں سے سن جو سنتا ہے اور یاد رکھ تیرے کانوں سے میں نے ایک دن پوچھنا ہے کیا سنا تھا اپنے دل میں سوچ جو سوچتا ہے یاد رکھ تیرے دل کے سارے خیالات کو میں نکال کر پوچھوں گا یہ کیا منصوبہ بنایا تھا یہ کیا سوچا تھا غافل نہیں ولا تحسبن اللہ غافلا غافل نہیں ہوں کیوں تو پکڑتا کیوں نہیں پکڑتا اس لیے نہیں کہ میرے آقا نے فرمایا انکم اليوم فی دار العمل ولا حساب تم حساب کی دنیا میں نہیں ہو عمل کی دنیا میں ہو امتحان گاہ کے اندر نتیجے نہیں سنائے جاتے امتحان گاہ میں پیپر لیے جاتے ہیں نتیجے اس کے بعد سنائے جاتے ہیں امتحان گاہ میں ہم چل رہے ہیں اللہ نے بتا دیا غافل نہیں ہوں فیصلے کا دن کون ہے کب ہے ان یوم الفصل کان میقاتا وہ معین ہے اس کی کیا صفت ہے ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین وہ تم سب کے لیے فیصلے کا دن ہے الگ الگ نہیں سب کے لیے اور کیا ہے قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى لمجموعون الى کیا ہے الى یوم القیامہ ہے الى میقات یوم معلوم قل ان وراء والآخرین لمجمعون الى میقات یوم معلوم اس دن تمہیں جمع کرنا ہے یوم تشقق السماء بالغمام جس دن آسمان پھٹے گا ونزل الملائکہ تنزیلا فرشتے آئیں گے یوم یقوم الروح والملائکہ فرشتے جبرائیل صف بنا کے کھڑے ہوں گے عنت الوجوہ چہرے جھکے ہوئے خشت الاسوات آوازوں پر مہریں بند آوازیں یندرون من طرف خفی یوں یوں کنٹھیوں سے دیکھیں گے اللہ کا خوف دلوں پر چھایا ہوا ہوگا یوم دن سوردون لا تخفا منکم خافیا چھپ نہیں سکتے اس دن یقول الانسان یوم دن این المفر کلا لا وزر الى ربك یوم دن المستقر ینبئ الانسان یوم دن بما قدم و اخر بھاگنا چاہیے بھاگ نہیں سکتے لا تنفذون الا بسلطان لڑ نہیں سکتے اللہ آیا والملک ارجائها فرشتے کناروں پہ آ گئے ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ اللہ کا عرش آٹھ فرشتے اٹھائے سروں کے اوپر یوم القاریہ ما تم اذا زلزلت الارض زلزالها اتقوا ربكم ان انذرهم یوم اذ القلوب لدى الحناجر ازفت لها من دون اللہ اپنے اپنے قرآن میں اس دن کی حیبت کو بتا رہا ہے ترونہا تذہل کل عما ارضعت تو دیکھے گا دودھ پلانے والی بچے چھوڑ دیں گی یوم یجعل الولدان شیبا دیکھے گا بچے بوڑھے ہو جائیں گے السماء منفطر آسمان پھٹ جائے گا اذا السماء انفطرت آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے اور یہ پہاڑ فخر ربی نصفا اللہ ان کو روئی کی طرح دھن کے رکھ دے گا بڑی حیبت والا دن ہے یہ دنیا کی عدالتوں میں چلا جائے مجرم تو تھر تھر کانپتا ہے جہاں ہزاروں راستے بھاگنے کے ہیں اس دن کون بھاگ سکتا ہے جس دن احکم الحاکمین فیصلہ سنانے والا ہے دنیا میں کیوں نہیں سناتا عدل دنیا حساب کی جگہ نہیں ایک آدمی دس قتل کرتا ہے پکڑا جاتا ہے ایک ہی دفعہ تو پھانسی چڑھے گا باقی نو کے قتل کا بدلہ کس سے لیا جائے اب اس سے لو بدلہ یہ تو ختم ہو گیا جج کہتا ہے دس دفعہ پھانسی دے تو ایک ہی دفعہ چڑھا ہے باقی نو کا بدلہ کس سے لے دنیا دار العمل ہے دار الحساب نہیں ہے حساب آگے ہے یا اللہ پائی پائی قرآن پاک کی سب سے حیبت ناک آیت سب سے خوفناک آیت سب سے زیادہ جو ڈرانے والی آیت ہے يَعْمَلْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وہ علماء نے لکھا ہے اخوف آیت فی القرآن قرآن کی سب سے حیبت ناک سب سے خوفناک آیت یہ ہے کہ لوگوں کان کھول کے سن لو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی کا بدلہ پاؤ گے اور رائی کے دانے کے برابر برائی کبھی کبھی بدلہ پاؤ گے وہ غافل نہیں ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے ما یکون من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم تین کٹھے ہو جاؤ منصوبہ بن رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا شراب کا دور چل رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ تعالیٰ ہے میں دیکھ رہا ہوں اللہ رابعہم چوتھا میں ہوں ولا ہم اللہ ہو تم چھٹا میں ہوں کہاں جاؤ گے زمین کے اندر چلے جاؤ یا فی الارض میں زمین کے اندر کو بھی جانتا ہوں کیا ہے اس کائنات پر اللہ اکیلے کا قبضہ ہے وہی بادشاہ ہے یہاں سے عزت کبھی نکلتی ہے یہیں سے ذلت کبھی نکلتی ہے میرے بھائیو اللہ کا قانون اندھا نہیں ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں دنیا کے اسباب پر مدار بھی نہیں ہے اور یہ اسباب بیکار بھی نہیں ہے اللہ ہمارا ذہن بنانا چاہتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا ہم جاہل ہیں ہم سمجھتے ہیں اسباب اور پیسے سے سارے کام بنتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بناتا ہوں میرے کام مجھ سے بنتے ہیں قارون کے مال نے اسے نفع نہ دیا قانون اندھا نہیں ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں دنیا کے اسباب پر مدار بھی نہیں ہے اور یہ اسباب بیکار بھی نہیں ہے اللہ ہمارا ذہن بنانا چاہتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا ہم ہم جاہل ہیں ہیں سمجھتے اسباب اور پیسے سے سارے کام بنتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بناتا ہوں میرے کام مجھ سے بنتے ہیں قارون کے مال نے اسے نفع نہ دیا فرون کے حکومت اس کے کام نہ آئی کہاں چلی گئی اللہ نے پہلی قوموں کے کس سے سنائے وہ روپے پیسے کی کمی کی وجہ سے صفحہ ہستی سے نیز تو نابود نہیں ہوئے وہ اللہ کے عوامر سے ٹکرائے کان اب میں نے کتنی بستیوں کو یوں چکی میں پیس کے رکھ دیا کیوں پیسا ظالم تھے نا فرمان تھے آئے اللہ پاک اللہ کی سنت بدلتی نہیں جو پہلے تھی وہ آج ہے یہ نظام کائنات ہمارے موافق ہو جائے اس کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو ذریعہ بنا کے بھیجا ہے کہ اگر آپ دنیا میں عزت چاہتے ہو تو یہ راستہ ہے کامیابی چاہتے ہو یہ راستہ ہے غنا چاہتے ہو یہ راستہ ہے دنیا آخرت کی سعادت چاہتے ہو یہ راستہ ہے یہ عزت اور سعادت تمہیں امریکہ روس سے نہیں ملے گی ایٹم راکٹ میں نہیں ملے گی یہاں سے ملے گی جس کا نام میں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے جب آپ معراج میں تشریف لے گئے آپ نے اس کے اللہ اتخذت ابراہیم خلیلہ وموسیٰ کلیمہ اللہ ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کلیم بنایا والم تل داود الحدیث داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے لوہے کو نرم کیا وسخر تل سلیمان الریاح سلمان علیہ السلام کے لیے آپ نے ہواؤں کو مسخر کیا واحییت العیس الموتا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کیا فمازا جعلت لی اے اللہ میرے لیے کیا ہے میرے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذالک کلیہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی اے میرے حبیب میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک میرے نام کے ساتھ آپ کا نام جوڑ دیا گیا ہے اب آپ کے نام آپ کا نام میرے نام کے ساتھ چلے گا آپ دنیا میں ہوں تو بھی دنیا سے پردہ کر جائیں تو بھی آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب یہ نہیں بدل سکتا اللہ نے اعلان کیا ہے جسے عزت چاہیے سعادت چاہیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں چاہیے وہ میرے نبی کے در پر آئے یا ابا سفیان آپ اعلان کر رہے ہیں جئتکم بخیر دنیا و کرامت الاخرہ اے ابو سفیان میری مانو میری دنیا اور آخرت کی عزتیں تمہارے قدموں میں آ جائیں گی صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقوں پر چلنا اور ثابت قدم رہنا اب پہلے یہ یقین بنانا پڑے گا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ پاک سے عزت اور کامیابی لینے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے لہٰذا ہم نبی کے طریقے پر چلیں گے نبی کے طریقے پر چلنے کا کیا مطلب ہے کہ اپنی دنیا کو چھوڑنا نہیں موڑنا ہے موڑنا دنیا میں تین بڑے شعبے ہیں جن کے ساتھ سارے شعبے آ کر ملتے ہیں زراعت تجارت حکومت یہ تین بڑے شعبے ہیں باقی سارے ان کے ساتھ منسلک ہیں یہ تین بڑے شعبے ہیں آپ نے تینوں کی نفی کی ہے نفی کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ان میں ایسے نہ چلو جیسے دنیا چلتی ہے ان میں ایسے چلو جیسے میں کہتا ہوں چاہے حکومت آئے چاہے جائے زراعت آتی ہے تو آئے جاتی ہے تو جائے تجارت رہتی ہے تو رہے جاتی ہے تو جائے لیکن کرو وہ جو میں کہتا ہوں تجارت مقصد نہیں تجارت مقصد کا کیا مطلب ہے کہ بھائی تجارت کرو جیسے بھی کرو اپنی تجارت کو پھیلاؤ جیسے بھی پھیلاؤ نہیں نہیں تجارت ہمارا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد اللہ ہے اور اللہ کا نبی ہے اور اس کی زندگی کا, کا, کی, کی سنت ہے لہذا اس کے مطابق کریں گے پھیل جائے یا ختم ہو جائے اس لیے آپ نے فرمایا ما اوحی الیہ ان اشم المال و اکون من التاجرین میرے رب نے مجھے نہیں کہا تاجر بن جاؤ کیا مطلب تجارت کا اپنی تجارت کو نبی کے طرز میں ڈھال دو چاہے تھوڑا نفع ہے چاہے زیادہ نفع ہے دوسری جگہ فرمایا اذا جب تمہاری تجارت سود پہ چلے گی تم اور ذمہ پر تم راضی ہو جاؤ گے خز تم البخر اور بیلوں کی دمیں پکڑ لو بیلوں کی دمیں ہر وقت زراعت وہ ترخت تم الجہاد اصل کام چھوڑ دو گے اللہ کے کلمے کے لیے جہاد کرنا صلیمن اللہ علیکم ذلن اللہ تم پر ذلت کی چادر چڑھا دے گا ہم زراعت کریں گے جیسے اللہ نے کہا تجارت کریں گے جیسے اللہ کے حبیب نے بتایا تو تیسرا شعبہ مال کتاب ہے سدار سنو آج اسلام زندہ ہے حرکت کر رہا ہے تم بھی حرکت کرو علاوہ ان الکتاب والسلطان سلطان سیفتر خان فلا تفارق القتاب سنو ایک دن آئے گا حکومت الگ ہو جائے گی میری کتاب الگ ہو جائے گی تم حکومت کو چھوڑ دینا میری کتاب کو نہ چھوڑنا اگر حکومت ملتی ہو کتاب چھوڑ کر تو ایسی حکومت کو بھاڑ میں ڈال دو آگ لگا دو اور اگر حکومت ملتی ہو کتاب کے ساتھ تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کے قبول کرو تجارت آتی ہو کتاب کے پکڑنے کے ساتھ الحمدللہ اور اگر تجارت آئے اور کتاب جائے تو تجارت کو چھوڑ دو کتاب کو نہ چھوڑو کہا حکومت والے کتاب اور سنت کو توڑ دیں گے تم ان کا ساتھ نہ دینا میری کتاب کو پکڑنا علاوہ سیو اللہ علیکم عمرا سنو تم پر ایسے حاکم آئیں گے ان اطاعتموہم ادلوکم ان کی مانو گے تمہیں گمراہ کریں گے جہنم میں لے جائیں گے انخالف تم قتل ان کا ساتھ نہیں دو گے تمہیں خوار کریں گے قتل کریں گے اب صحابہ حیران مانے تو آخرت گئی نہ مانے تو دنیا گئی تو آپ انہوں نے پوچھا فمادہ نسنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم کیا کریں تو آپ نے فرمایا کونو کا آل عیسیٰ تم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح بن جانا حملو علی الاخشاب جنہیں سلیوں پہ لٹکایا گیا ونشرو بالمناشیر جنہیں آروں سے چیرا گیا نفس محمد حياة في اللہ خیر او معاص قال اس قسم جو میری جان کا مالک ہے فرما برداری میں مر جانا نافرمانی کی زندگی سے بہتر ہے تو بھائی ہم بکاؤ مال نہیں کرسی پہ بک گئے تجارت پہ بک گئے زراعت پہ بک گئے عہدوں پہ بک گئے مناسب پہ بک گئے نہیں نہیں ہم تو پہلے ہی بکے ہوئے اللہ رسول کے ہاتھوں بک چکے ہیں ان اللہ من المؤمنین بان لهم الجنہ اللہ نے جان مال کے بدلے میں جنت کے بدلے میں ہمارے جان مال کو خرید لیا ہے آزاد تھوڑی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے طرز میں ڈھلنا اللہ کو سب سے زیادہ پیار اپنے حبیب سے پورے قرآن میں اللہ نے کہیں بھی حضور کا نام نہیں لیا ہر نبی کو اللہ نے نام نام نام سے پکارا ہے یا یا یا یا یوسف ابراہیم داود نوح اللہ نے قرآن میں دو سو ستائیس دفعہ اللہ نے حضور کو پکارا ہے ایک دفعہ بھی اللہ نے نام نہیں لیا یا احمد یہی کہا یا محمد نہیں کہا یا یوح نبی یا یوہر رسول لقب سے پکارا ہے لقب سے یہ احترام ہے کسی نبی کی اللہ نے قسم نہیں کھائی اللہ نے اپنے حبیب کی قسم کھائی ہے لامر کا انہم لفی سکرتہم یعمہون آپ کی جان کی قسم یہ اندھے ہیں اور نشے میں چل رہے ہیں کسی نبی کو اللہ نے دو نام اپنے نہیں عطا فرمائے اللہ نے آپ اپنے حبیب کو اپنے دو نام عطا فرمائے بالمومنین رعوف الرحیم رعوف بھی ہے رحیم بھی ہے اللہ بھی رعوف نبی بھی رعوف اللہ بھی رحیم نبی بھی رحیم موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب شرح لی صدری اے اللہ میرا سینہ کھول دے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا علم نشرح لک صدرک ہم نے آپ کے سینے کو کھول دی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ویسر لی امری میرا کام آسان کر دے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا ووضعنا عنک وزرک ہم نے آپ کے بوجھ ختم کر دی کام آسان کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وجعلنی لسان صدق فی الاخرین اے اللہ بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر اونچا کر دے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا ورفعنا لکا ذکرک ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے طلب کی ولدیات معیہ غفر علی خطیعتی اللہ مجھے امید ہے تو مجھے معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر اے میرے حبیب میں نے آپ کے اگلے پچھلے ختم کر دیا فرق ہے یہ جو اللہ جل جلالہ نے سب سے اونچا مقام دیا ساری کائنات میں سے چھانٹا محبوب بنایا حبیب بنایا آپ نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا انا قاعدهم اذا وفدوا میں سب سے آگے چلنے والا ہوں گا میدان حشر کی طرف لباء الحمد بيد يوم القيامه اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا کل الناس تحت لواء آدم من سوا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری مسلمان میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا ان الجنت حرمت على الانبياء حتى ادخلها سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ جاؤں وإنها لمحرمة على الأمم حتى تدخلها أمتي ساري أمتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری أمت نہ جائے آپ نے فرمایا إني رأعرف رجلاً باسمه وباسم أبيه وأمه لا ياتي بابا من أبواب الجنة إلا قال مرحبا مرحبا میں ایک آدمی کا نام جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں جنت کے جس دروازے پر آئے گا وہ دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے سلمان فارسی کہنے لگے انہا ازال مرتفع شان ہو یا رسول اللہ یہ اونچی شان والا کون ہے یا رسول اللہ آپ نے فرما ہوا ابو بکر ابن ابی قحافہ یہ ابو بکر ہے جس کو جنت کے آٹھوں دروازے پکاریں گے وہ عمر جو قتل کے ارادے سے نکلے اور اسلام کی دشمنی میں پیش پیش جب نبوت کے در دربار میں آئے اور آپ کے قدم پکڑے اور آپ کے سامنے جھکے اور آپ کے در کو تھاما اور آپ کے دامن کو تھاما اور آپ کا اتباع کیا یہی عمر آپ دنیا دنیا میں فرما رہے ہیں دنیا میں رائے تو فی الجنہ میں نے آج ایک محل دیکھا جنت میں میں نے رضوان سے پوچھا لی من حاضا یہ محل کس کا ہے وہ کہنے لگا لفتم من قریشن ایک قریشی کا ہے فضمن تو انہو لی میرے جی میں آیا ایسا عالی شان محل میرا ہی ہو سکتا ہے اور نہیں کسی کا ہو سکتا فضحت تو لدخلہو میں اس میں جانے لگا تو رضوان نے کہا انہو لعمر من الخطاب یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ آپ کے امتی عمر بن خطاب کا محل ہے ہاں یہ وہ بت پرست ہیں جو تین سو ساٹھ کے پجاری وہ اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر جنت کے وارث بنے پھر آپ نے حضرت عثمان کو دیکھا عثمان عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ اے جنت میں ہر نبی کا ساتھی ہے انت رفیقی فی الجنہ تو جنت میں میرا ساتھی ہے پھر حضرت علی کا اپنے ہاتھ پکڑ لیا یا علی ان منزلوں کا مقابل منزلی فی الجنہ اے علی کیا تو بھی راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا حضرت علی رونے لگے رضی تو یا رسول اللہ میں راضی ہوں یا رسول اللہ پھر آپ نے فرمایا طلحہ اے طلحہ یا زبیر اے زبیر ان لکل نبی حواری فی الجنہ انتما حواری فی الجنہ جنت میں ہر نبی کے مدد باڈی گارڈ نہیں تو باڈی گارڈ کب میرے باڈی گارڈ طلحہ اور زبیر بت پرستوں کو اللہ نے کہاں پہنچا دیا امر امن جمو امر امن جمو بوڑھے بت کے پجاری بیٹے مسلمان ہو گئے بھائی اس کو کیسے ایمان پہ لائیں بوڑھا آدمی جلدی نہیں مانتا دیر سے مانتا ہے تو انہوں نے کیا کیا رات کو اس کے بت کو اٹھا کر ایک کوڑے پہ ڈال کے آ گئے صبح اٹھے میرا خدا کہاں میرا خدا کہاں دیکھا تو کوڑے پر پڑا ہوا کہا ہے میرے اللہ اگر مجھے پتا چلتا تیرے ساتھ کس نے کیا تو میں اسے قتل کر دیتا اس کو دھویا نہلایا غسل دے کر خوشبو لگا کر رکھ دیا پوجا پاٹ کی رات کو وہ آئے پھر اسے اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پہ رکھ دیا دو تین دن ایسا کیا تو وہ تھک گئے رات کو ایک دن آئے تلوار اس کے پاس رکھ دی کہا بھائی میرا خدا میں بوڑھا آدمی پیرا دے نہیں سکتا یہ تلوار پڑی ہے جو ہے تو خود ہی دفاع کر لینا اب جب ان کے بیٹے آئے دیکھا تو تلوار پڑی ہوئی انہوں نے کیا کیا باہر گئے اور ایک کتے کو دیکھا جو مرا پڑا تھا ٹانگیں اوپر ہو چکی تھی پھول کر ان ٹانگوں کے ساتھ اس کو باندھ دیا جب صبح ہوئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرا خدا میرا خدا دیکھا تو خدا صاحب کتے کے ساتھ بندے غرق ہو جائے تو خدا ہوتا تو کتے کے ساتھ نہ بنتا مسلمان ہوئے اور پھر عہد کی لڑائی میں آیا رسول اللہ یہ لنگڑے تھے اريد ان بعرجتي میں چاہتا ہوں اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت کی گھاس پہ چلوں آپ نے فرمایا جانے دو اسے شہید ہو گئے آپ جب اس کی لاش پر سے گزرے تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یتا الجنت یتا الجنہ میں دیکھ رہا ہوں جنت کو روند رہا ہے نہیں سب ارجت ہی لنگڑے پاؤں سے نہیں بل برجلہ صحیحہ صحیح پاؤں کے ساتھ جنت کو روند رہا ہے وہ بلال جو حبشی غلام حبشی غلام ساری عزتیں جہاں پڑی تھیں وہ در تو چھوڑ دیا بھاگ رہے ہیں یہود و نصارہ کی طرف جو ازلی دشمن اسلام کے ازلی دشمن ایمان کے کبوتر بلی کے دامن میں پناہ ڈھونڈے جو پناہ دینے والے تھے ان کا تو ساتھ چھوڑ دیا ابن آدم اذکر کا وطن ثانی اے میرے بندے میں تو تجھے یاد رکھتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے استر کا ولا تخشانی میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں تو کہتا کوئی نہیں جانتا تو اور دلیر ہو جاتا ہے تو مقبل علی تو ناراض ہو ہو کے نافرمانی کر کے مجھ سے منہ موڑتا ہے اور میں اس کے باوجود تجھے دیکھتا رہتا ہوں کہ کبھی تو توبہ کرے گا کبھی تو توبہ کرے گا زکرتنی زکرتک تو یاد کرتا ہے میں یاد کرتا ہوں نسیتنی زکرتک تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی یاد کرتا ہوں اللہ کے سمندر کو غصہ آتا ہے مامن یومن اللہ والبحر یستعزن ربہ فی ان یغرق ابن آدم سمندر کہتا ہے اللہ اجازت کیوں نہیں دیتا ان سب کو میں غرق کر دوں سمندر تو کراچی ہے کئی کئی کئی ہزار کلومیٹر ہے یہ زمین کہتی ہے اسلام آباد کی زمین کہتی ہے اور ہر زمین کا وہ ٹکڑا کہتا ہے جس پر ہم دن دناتے ہیں اور نافرمانی کی محفلیں سجاتے ہیں والارض تستعزن فی ان تبدل ابن آدم زمین کہتی ہے اللہ میرا کلیجہ جل گیا انہوں نے مجھے داغدار کر دیا تنہم داغ داغ شد میرا روان روان داغدار ہے تیری نافرمانی سے اللہ مجھے اجازت ہے میں کروٹ بدل لوں اوپر کا نیچے نیچے کا اوپر فرشتوں کو غصہ آتا ہے اللہ تیرا کھاتے ہیں تجھ سے ٹکراتے ہیں ہمیں اجازت دے ان کو ختم کر دے وہ مالک وہ رحمان رحیم کریم فنان منان اپنی صفتیں خود کرے الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر خالق باری مصور له الاسماء الحسنہ خافض رافع معز مذل سمیع بصیر حکم عدل لطیف خبیر حنان منان دیان اپنے نام گنواتا ہے صفتوں والا اللہ ایک چھوٹے سے افسر کی نافرمانی ہو جائے تو کہر برس جاتا ہے اور اتنی جبروت والا اللہ یہ سارے دیکھتا ہے کہ زنا کیسے ہو رہا ہے شراب کیسے کی جا رہی اور سود کیسے لیا جا رہا ہے ظلم کیسے ہو رہا ہے قتل کیسے ہو رہا ہے اس کے باوجود اس کی رحمت پہ صدقے جائیں وہ ان زمین سے بھی کہتا ہے سمندر سے بھی کہتا ہے فرشتوں سے بھی کہتا ہے انکان عبدکم فشانکم بھی اگر تم نے پیدا کیا تو پکڑو اسے انکان عبدی فمینی واہل عبدی اگر میں نے پیدا کیا تو دخل نہ دو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں اپنا آدم لو بلغ الذنوب قانان السماء تنی غفر تو لکا والا ابالی ہمارا کوئی کسی بنی سے واسطہ ہے یا کسی حکومت سے واسطہ ہے یا کسی بادشاہ صدر وزیر سے واسطہ ہے اس اس مالک سے واسطہ ہے کہ جس کے ساری صفتوں کو اکٹھا کیا جائے اس کی صفت ننانوے صفتیں نہیں ہیں لا محدود ہے لا محدود ہے ننانوے تو حدیث میں آئی ہے لا محدود ہے ان کو اکٹھا کریں تو دو بنتی ہیں کہر اور مہر کہر اور مہر پھر ان دونوں میں ٹکراؤ کریں تو مہر پہ غالب ہے عرش کے اوپر سوائے اللہ کے کچھ نہیں لیکن اللہ نے عرش کے اوپر ایک تختی لگوائی ہوئی ہے اس تختی کے اوپر خود لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی میرے بندوں کو سنا دو میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے ہمارا واسطہ کسی بلیے سے آج کے حکمرانوں سے نہیں ہے ماں باپ سے نہیں ہے ماں باپ بھی معاف نہیں کرتے اور اللہ کہتا لو بلغ قانان اے میرے بندے اول تو پوری دنیا کٹھی ہو کر گناہ کرے نا تو ان کے گناہ آسمان تک نہیں جا سکتے پوری دنیا یہ خلا اتنا بڑا ہے جو سائنسدانوں نے اندازہ لگایا کہ ایک ارب سال روشنی کی رفتار سے اگر جہاز اڑتا رہے ایک ارب سال تو اس خلا کا چکر نہیں کاٹ سکتا آسمان تو آج تک کوئی دیکھ ہی نہیں سکا لیکن اگر فرض کرو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک آدمی کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ میرے آسمان تک آ کر لگ جائیں اور پھر کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور آنکھوں میں دو قطرے آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کہتا غفر تو لک والا ابالی میں سارے معاف کر دے تو مجھے نہیں کوئی پوچھنے والا جبری علیہ السلام یا رسول اللہ انا لنكتب اعمال امتک ہم آپ کی امت کے اعمال لکھتے ہیں سوت دمو ہم آنسو نہیں لکھتے آنسو نہیں لکھتے آنسو کے لیے اللہ کا ایک الگ خانہ ہے علم کا آپ نے پوچھا کیوں آنسو کیوں نہیں لکھتے رسول اللہ دمعت بحور النار آپ کی امت کے کسی آدمی کے مرد عورت کے آنکھ سے ایک کترہ جو نکلتا ہے نا اللہ کے خوف سے یہ جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے ہم کیسے لکھیں اس کو اس کا خزانہ اللہ کے علم میں ہے کہ ان آنسوں کو اللہ تولے گا ہمارا تو ایسے رحیم و کریم سے واسطہ ہے جو دینے پہ خوش ہو مانگنے پہ خوش نہ مانگنے پہ ناراض عرش عرش کے میں حشر کے میدان میں ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی اللہ کہیں گے ایک لیا تجھے جنت نہیں تو جہنم وہ ماں باپ بیوی بچے سب کو چھان مارے گا کوئی نہیں دے گا آخر پریشان واپس لوٹے گا ایک آدمی ملے گا بھائی کیا بات ہے یار ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں وہ کہے گا بھائی میری ہے ہی ایک تو لے جا میرے کسی کام کی نہیں وہ بڑا شاداں فرحاں آئے گا اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا مجھے نیکی مل گئی مل گئی اچھا کہاں سے ملی آج تو ماں نہیں دیتی اس آدمی نے اس کو بلاؤ اسے بلائیں کیوں بھائی تم نے نیکی کیوں دی آج تو ماں نہیں دیتی کہ اللہ میری ایک تھی میرے کس کام میں نے کہا اس کا کام بن جائے میرے تو ہے جہنم اللہ تعالیٰ فرمے گا اچھا توری دونوں تک ہو نا امینی تم اس سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے تو بھی اس کے ساتھ جنت میں جانا میرے بھائی اب شیطان نے کیا چکر چلایا اللہ بڑا ہے لہذا اس لہٰذا نافرمانی کرو یہ کیسی عجیب منطق ہے یہ کیسا ہے کہ جو مہربانی کرے اس کی نافرمانی کرو اور یہ اللہ نے معاف کر دینا ہے اللہ بڑا مہربان ہے ارے میرے بھائی کتا ایک روٹی کھا کے ساری رات پیرا دیتا ہے ہوتا ہے سورت والعادیات بڑی عجیب صورت ہے ایک دن اس میں میں نے غور کیا اللہ نے گھوڑے کی قسمیں کھائی وہ گھوڑے کی قسمیں کھا کر آگے ایک جملہ بولا ہے یہ گھوڑے کی کیوں قسمیں کھائی ہیں میرا بندہ یہ گھوڑے کو نہیں دیکھتا کبھی تو اس کے ذریعے سے دشمن پہ حملہ کرتا ہے کبھی زین کستا ہے کبھی محمز لگاتا ہے کبھی ایڑ لگاتا ہے کبھی چابک مارتا ہے کبھی گھوڑے نے بھی کہا کہ تھک گیا نہیں جاتا کبھی گھوڑے نے بھی کی ہے کبھی گھوڑے نے بھی تیرے خلاف کوئی شور مچایا ہے تو زین رکھتا ہے وہ چلتا ہے تو ایڑ لگاتا ہے وہ دوڑتا ہے تو چابک لہراتا ہے وہ لپکتا ہے مارتا ہے چنگاری اڑاتا ہے دن کو حملہ رات کو حملہ انکار نہیں کرتا نہ تو اس کا خالق نہ تو اس کا مالک صرف دانا ڈالتا ہے پانی پلاتا ہے اور وہ تیرا فرما مردار اور میں نے تجھے نطفے سے انسان بنایا عدم سے وجود بخشا زمین آسمان کی نعمتوں کے دروازے کھولے فرشتوں تک کو تیری خدمت پہ لگایا میرا بندہ ان الانسان تو میرا ناشکرہ شکرہ بن گیا گھوڑے سے بھی سبق نہیں لیتا ہمیں عزت ملے گی اللہ کے خزانوں سے کامیابی اللہ کے خزانوں سے ہمارا دستور کافر والا نہیں ہے کہ اسباب اکٹھے کرے گا تو عزت مل جائے گی یاد رکھنا میرے بھائیوں کافر کی اللہ کی سنت اور ہے ہمارے لیے اور ہے اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے ہمارے ہمیں فوراً تھپڑ پڑے گا اگر ایک فوجی فوجی فوج میں جانے کے بعد اگر وہ بے قاعدگی سے چلتا ہے جیسے ہم عوام بے قاعدگی سے جہاں کھایا جہاں سویا جہاں پڑ گئے تو اس کا تو کورٹ مارشل بھی ہمارا کیوں نہیں ہوتا بھائی جو مرضی بیٹھ گیا جب مرضی کھا لیا جب مرضی سو لیا انہوں نے کہا فوجی بننے کے بعد قانون بدل گیا عوام کے ساتھ قانون اور ہے فوجی کے ساتھ قانون اور ہے مسلمان کے ساتھ قانون اور ہے کافر کے ساتھ قانون اور ہے کافر کا قانون کیا ہے قدو ویتمتعو ذرنی والمکذبین یا النعمت ومہلہم قلیلہ نحلهم قليلا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا یہ اللہ اپنا قانون بتا رہا ہے کہ کافر کو کیا کرتا ہوں دنیا میں چھٹی دیتا ہوں چل بھائی کر لے کر لے موت تک کر لے آگے پکڑوں گا ان بخش ربک لشدید میری پکڑ پھر بڑی زوردار مسلمان کے لیے کیا ہے تو دنیا میں میری نافرمانی کرے گا پہلے مولت دوں گا مولت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو پھر دنیا میں تھپڑ ماروں گا دنیا میں پکڑ مسلمان کی دنیا ہی میں کافر کی اکٹھی آخرت میں اگر کافر کو دنیا میں پکڑوانا ہے اللہ سے کافر اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بندے ہیں اللہ کو ان سے بھی پیار ہے کیوں نہیں ان کو گرا دے گا اللہ تعالیٰ اگر کافر کو پکڑوانا ہے اللہ پاک سے اور یہودیت نصرانیت کو پٹوانا ہے اللہ پاک سے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ ان کو دعوت دو اللہ کی حجت پوری کرو ان پر پھر اللہ کا قانون بدل جائے گا پھر جیسے اللہ نے کیسر اور کسرا کو پٹوا دیا مقوقس کو پٹوا دیا اور جیسے اللہ پاک نے اس زمانے کے روم اور فارس کی طاقتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اللہ پاک آج کے کیسر اور کسرا کو بھی توڑ دے گا توڑنا اللہ نے ہے ایٹم راکٹ سے تو نہیں ٹوٹا کرتا اللہ توڑتا ہے وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رما آپ نے نہیں تیر مارا میں نے مارا ہے آپ نے نہیں پھینکی آپ نے نہیں مٹی پھینکی میں نے پھینکی ہے لم تخلو آپ نے نہیں قتل کیا ولیکن اللہ میں نے قتل کیا ہے دنیا اور آخرت کی عزتوں کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہو کر گزرتا ہے بادشاہی چاہیے یہاں سے ملے گی عزت چاہیے یہاں سے ملے گی کامیابی چاہیے یہاں سے ملے گی بلال حبشی غلام اسود کالے لیکن آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری ڈاچی اونٹنی کی نکیل بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرا ان کے جنت میں داخل ہو ہاں۔ اتنی اونچی اڑان اڑے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب کا نقیب بنا کر آگے آگے چلا دیا اور آخرت کی عزتیں وہاں ان اور اللہ کا نبی ہمیں ایک زندگی دے کر گیا ہے اور ایک ایک کام دے کر گیا ہے ایک وردی پہنا کر گیا ہے فوجی اگر وردی میں ہو تو حکومت کی ساری طاقت اس کے پیچھے ہوتی ہے اور جب اس کی وردی اتر جاتی ہے ریٹائر ہو جاتا ہے تو سارا قانون بدل جاتا ہے جب ہم نے محمدیت کی وردی پہنی ہوئی تھی تو اللہ کا قانون ہمارے ساتھ اور تھا جب ہم نے محمدیت کا لبادہ اتار دیا تو اللہ تعالیٰ کا قانون بدل گیا اللہ کو بندوں سے نہیں اللہ کو بندوں اللہ کا مقرب بننے کے لیے واسطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے یہاں سے راستہ ہو کے جاتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا پڑے گا اور میرے بھائیوں ساری ماں سے زیادہ آپ نے اپنی امت سے پیار کیا ہے ساری دنیا کے باپ وہ شفقت نہیں دے سکتے جو آپ اپنی امت کو دے کر گئے ہیں ساری دنیا کہ و ہمدردر ہمدردی نہیں دے سکتے جو آپ اپنی امت کو دے کر گئے ہیں پانچ گھنٹے عرفات کے میدان میں ڈاچی پر بیٹھ کر دھوپ کے اندر آپ نے بغیر کھائے پیے مسلسل امت کے لیے رو رو کر مانگا ہے ایسا بھی کوئی آیا ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی آپ نے کہا میں نے اپنی دعا قیامت کے دن محفوظ کر کے رکھی اپنی امت کے لیے ہر نبی جہنم کو دیکھ کر کہے گا یا رب نفسی نفسی اور ہمارے نبی فرمائیں گے یا رب امتی امتی موت کا وقت آدمی بھی بچوں کو یاد کرتا ہے آپ موت کا وقت کہہ رہے تھے السلام السلام میری امت نماز پڑھنا نماز پڑھنا نماز پڑھنا کیا حشر ہو گیا آج نماز کا مرتے وقت بھی امت کو وسیعت کی ہے نماز پڑھنا نماز پڑھنا جو اپنی اولاد کے قاتلوں کے لیے کوئی ایسا بھی دیکھا نبی جو اپنی اولاد کے قاتلوں کے لیے دعائیں کر جائے آپ نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ ایک ابلا کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے شمر کی طرف اشارہ کیا دعا اس کے لیے بھی نہیں کی ایسے ظرف والا نبی ہر شریف کی داڑھی پکڑی کہا کہ تیری تم مر نہیں سکتا جب تک تیری داڑھی تیرے خون سے رنگین نہ ہو جائے اس قاتل کے لیے دعا نہیں کی ایسا شفیق نبی بھی کوئی دیکھا تائس کی وادی میں جو پتھر پڑے ہیں اور آپ لو لوہان ہو کے بے ہوش ہو کے گرے زید ابن نے اٹھایا اور دشمن کے باغ میں پناہ لینے پہ مجبور ہوئے جن کی حالت کو دیکھ کر جانی دشمنوں کے بھی آنسو نکل آئے اتبا اور شہبہ نے جب دیکھا تو دونوں بھائی رونے لگے کہا ہے عبد المطلب کے بیٹے کے ساتھ کیا ہو گیا تحرک لہما رحمہما ان کے خون کو بھی جوش آ گیا اور رشتہ داری کا خون کہنے کہ عبد المطلب کے بیٹے کا کیا حال ہوگا جن پر دشمن بھی روئے آس ساتوں آسمان کے فرشتے رونے لگے زمین رونے لگی پہاڑ رو میں خط... میں کوئی تقریر نہیں آپ کو کوئی خطابت نہیں کیا کر رہا ہوں یہ حدیث بتا رہا ہوں زمین روئی جس پر آپ کا جس کا آپ کا خون گرا ہے وہ پہاڑ روئے جو یہ منظر دیکھ رہے تھے اور ساتوں آسمان کے عرش تک کے فرشتے رونے لگے جب آپ کو پتھر پڑے اور ہمارے جیسے ظالموں کے لیے پڑے کہ آج اسی کے در کو چھوڑ دیا ہے اسی کی سنت کو مٹا دیا ہے سنت ہی تو ہے کر لو تو بھی ٹھیک ہے نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے روپے تو ہے ہاں، کبھی کسی کو دیکھا یہ کہتے روپیہ ہی تو ہے کبھی کسی کو دیکھا ایک ووٹ ہی تو ہے کیا ہوتا ہے مل جائے تو بھی ٹھیک ہے نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے ایک نمبر ہی تو ہے مل جائے تو بھی ٹھیک ہے نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے وہ تو ایک نمبر پہ پاس فیل ہو جاتے ہیں ایک ووٹ پہ ہار جیت ہو جاتی ہے ایک ایک روپے سے خزانے جمع ہوتے ہیں سنتی باقی رہ گئی ہے سنتی تو ہے کر لو تو بھی ٹھیک ہے نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے وہ دل ہی دفن کر دیا جو اللہ رسول کی محبت میں تڑپتا تھا پتہ نہیں کس غار میں کن ویرانوں میں یا کن صحراؤں میں دفن کر کے آئے کہ آج اس کو صدیاں گزر گئی مردہ دلوں کے ساتھ یہ امت دنیا میں زندگی بسر کر رہی ایسے تو صحرا بھی ویران نہیں جیسے میرے آپ کے دل ویران ہو گئے ایسے کھنڈروں میں وحشت نہیں جیسے آج میرے آپ کے دلوں سے وحشت برسے اور ٹپکتی ہے دنیا اور آخرت کی عزتیں بادشاہی میں نہیں ہیں سرداری میں نہیں ہیں فوج پولیس اصل ہتھیاروں میں نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے یہاں سے ملے گا جس کو بھی ملے گا میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی دے کر گئے اور ایک کام دے کر گئے زندگی دی کہ میری چوبیس گھنٹے کی یہ زندگی ہے بادشاہ ہو تم بھی سن لو غریب ہو تم بھی سن لو جس میں ابو ذر غفاری جیسا فاقہ مست بھی کامیاب ہو سکتا ہے جس کو ایک وقت کی ملی ساری زندگی دوسرے دن کی نہیں مل سکی ساری زندگی ایک دن کی ہوتی تھی اگلے دن کی کبھی نہیں جمع ہوئی ابو دردہ جیسا فقیر بھی ہے اور اس میں عثمان ابن عفان جیسے مالدار بھی ہیں اور اس میں عبد الرحمان بن عوف جیسے سرمایہ دار بھی ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو تین ارب دس کروڑ بیس لاکھ دینار ترکہ چھوڑا ہے عمر بن عبدالعزیز جیسے بادشاہ بھی ہیں جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو قبر میں ڈالنے لگے تو آسمان سے پرچہ گرا سینے پر آیا سینے پر سیدھا اٹھا کے دیکھا گیا اس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم برات من اللہ عمر بن عبد العزیز من النار اللہ نے عمر بن عبد العزیز کو دوزخ سے نجات دے دی یہ اس کا پروانہ ہے یہ بھی اسی در سے ملی حکومت تو ولید نے بھی کی سلیمان نے بھی کی عبد الملک نے بھی کی حکومت عمر نے بھی بن عبد العزیز نے بھی کی اس نے محمدیت کا لبادہ پہنا انہوں نے کسرویت کا لبادہ پہنا وہ ناکام ہوئے یہ کامیاب ہوئے اپنی ذات کا استعمال اصل ہے میرے بھائی اور دوستو وہ زندگی وجود میں آ جائے میرے اندر بھی ساری دنیا کے انسانوں میں یہ ہمارا بہت بڑا ہتھیار ہے توکل بہت بڑا ہتھیار ہے اللہ کی فرما برداری بہت بڑا ہتھیار ہے جسے ہم ایٹم بم کو ہتھیار سمجھا ہے اور اللہ کی اطاعت کو ہتھیار نہیں سمجھا ساتھ بن ابھی وقاص ساٹھ ہزار کا لشکر لے کر دریا دجلہ پر آئے اور دریا کو پار کرنا ہے تین روایتیں ہیں چھتیس ہزار پینتالیس ہزار اور ساٹھ ہزار دریا میں تغیانی عزیز جیسے بادشاہ بھی ہیں جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو قبر میں ڈالنے لگے تو آسمان سے پرچا گرا سینے پر آیا سینے پر سیدھا اٹھا کے دیکھا گیا اس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم برات من اللہ عمر بن عبد العزیز من النار اللہ نے عمر بن عبد العزیز کو دوزخ سے نجات دے دی یہ اس کا پروانہ ہے یہ بھی اسی در سے ملی حکومت ہاں، تو ولید نے بھی کی سلیمان نے بھی کی عبد الملک نے بھی کی حکومت عمر نے بھی بن عبد العزیز نے بھی کی اس نے محمدیت کا لبادہ پہنا انہوں نے کس رویت کا لبادہ پہنا وہ ناکام ہوئے یہ کامیاب ہوئے اپنی ذات کا استعمال اصل ہے میرے بھائی اور دوستو وہ زندگی وجود میں آ جائے میرے اندر بھی ساری دنیا کے انسانوں میں یہ ہمارا بہت بڑا ہتھیار ہے توکل بہت بڑا ہتھیار ہے اللہ کی فرما مرداری بہت بڑا ہتھیار ہے جسے ہم ایٹم بم کو ہتھیار سمجھا ہے اور اللہ کی اطاعت کو ہتھیار نہیں سمجھا سات بن ابھی وقاص ساٹھ ہزار کا لشکر لے کر دریا دجلا پر آئے اور دریا کو پار کرنا ہے تین روایتیں ہیں چھتیس ہزار پینتالیس ہزار اور ساٹھ ہزار دریا میں پل توڑ دیا کشتیاں ادھر لے گئے کیسے پار کریں اور دیکھو کتنی ہماری فوج میں انجینئروں کو کتنا بڑا طبقہ بنا ہوا ہے اور پل بنانے کے کتنے بڑے بڑے اس کے منصوبے بنے ہوئے ہر سعد نے بھی ایک منصوبہ بنایا بھی میں نے دریا پار کرنا ہے انی تو بہر میں دریا پار کرنا چاہتا ہوں کیا اعلان کروایا کہ دیکھو بھائی کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو تو توبہ کرے کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو تو توبہ کرے ساٹھ ہزار مسلمانوں میں ایک بھی کبیرہ گناہ والا نہیں نکلا ساٹھ ہزار میں ایک بھی کبیرہ والا نہیں نکلا انہوں نے کہا بس اللَّهُ اب اللہ یقیناً مدد کرے گا گھوڑے ڈالو کا پہل کون کرے گا ابن عمر نوجوان میں پہل کروں گا ان کے ساتھ چھ سو آدمیوں کا دستہ بنایا اور ان کو آگے روانہ کیا انہوں نے فرمایا کہ بھائی ساٹھ آدمی پہلے کودو اس کے بعد پیچھے باقی اب ساٹھ چھ سو اور پینتالیس ہزار یوں ترتیب بنی تو اس ساٹھ آدمیوں میں حجر ابن عدی ایک صحابی ہے وہ بھی ساتھ جب دریا کے کنارے پر آئے نا تو دریا کی تغیانی اور موجوں کا شور تو گھوڑے ڈرے گھوڑوں کے ڈرنے پر سوار بھی ڈرے تو حضرت حجر ابن عدی کی زبان سے نکلا تخافون من ارے اس نطفے سے ڈر گئے نطفے سے دریا دجلہ کو کہہ رہے نطفہ کس نطفے سے ڈر گئے اور قرآن کی آیت پڑی ما کان ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا کوئی مرنے سے پہلے بھی مر سکتا ہے کوئی وقت سے پہلے بھی مر سکتا ہے نہیں نہیں اور اپنے گھوڑے کو وٹ ڈالا اور ان کے پیچھے ساٹھ اور ان کے پیچھے چھ سو اور ان کے پیچھے پینتالیس ہزار یا ساٹھ ہزار اور حضرت سعد نے اعلان کیا حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر پڑھتے جاؤ اور چلتے جاؤ پورا لشکر دریا کے اوپر چلتا ہوا پار نکل گیا ایک آدمی کی سوئی بھی گم نہیں صرف ایک واقعہ پیش آیا پورے لشکر میں کہ ایک صحابی پانی کی موج پر اپنے گھوڑے کی زین سے یوں لڑک گئے اور ان کے پہلو میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چل رہے تھے انہوں نے یوں زور سے کونی مار کر پھر اس کو سیدھا کر دیا سارے لشکر میں ایک واقعہ پیش آیا اور ایک واقعہ اور پیش آیا کہ ایک صحابی کا لوٹا گر گیا دوسرے نے کہا تقدیر لے گئی تیرا لوٹا انہوں نے کہا نہیں میرا دل نہیں بدلا کیا مطلب دل بدلنے کا کہ میں دنیا کا طالب ہو کے نہیں چل رہا آخرت کا طالب ہوں میرا نقصان نہیں ہو سکتا آسمان کو دیکھا بڑے عجیب لوگ تھے یہ انہی کا حصہ تھا اے اللہ میں ہی ملا تھا تجھے لوٹا گم کرنے کے لیے اللہم لا تجعلنی من بین العسکر یفقد و صلاعی اس کا ترجمہ یہی ہے اللہ میں ہی ملا ہوں تجھے لوٹا گم کرنے کے لیے میرا لوٹا مجھے واپس کر جب ان کا گھوڑا دریا کے کنارے پر پہنچا تو ان کا لوٹا پہلے وہی ان کے استقبال کے لیے پڑا ہوا تھا یہ وہ فوج ہے جو محمد مصطفیٰ کے زیر سایہ تربیت پائی ہے ان ہمارے اسباب مادی اسباب کا انکار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتا ان کی تیاری کرو لیکن کہا اگر ان پر اعتماد کرو گے تو توڑ دوں گا حنین میں کیا ہوا ویوم حنین اس آجبت کم کثرت کم فلم تم وہ کہاں چلی گئی بارہ ہزار آج کی فوج کا قانون بھی یہ ہے کہ اگر دشمن ایک سو ہونا تو تین سو کی نفری کے ساتھ حملہ کرو کہ تاکہ اپنے اپنے اپنے عدد پر ہی ایک وہ ایک ہے ہم تین ہم تو اس کو مار لیں گے چل پہلا قدم ہی اللہ کے توکل کے خلاف اٹھایا تو وہ ہنین والا قصہ ہوا بارہ ہزار صحابہ چار ہزار کے سامنے قدم اکھڑ گئے بھاگ رہے اور آپ اکیلے چودہ صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے خالد ابن ولید ابو سفیان بن حارث عباس ابن عبد المطلب ابو بکر عثمان عمر علی رضی اللہ عنہم یہ چند صحابہ دائیں بائیں جان اثار باق طلحہ زبیر ابو عبیدہ بن جراح عبد الرحمن بن عوف سعد بن ابی وقاص یہ صحابہ تھے جو ساتھ رہ گئے باقی سب کے قدم اکھڑ گئے اب لاؤ کسرت کو لاؤ اس لیے بدر کے میدان میں آپ نے انوکھی مثال قائم کی کبھی اگر دشمن تین ہو تو تم ایک ان پر حملہ کرو تاکہ اللہ ہی کو یاد کرتے جائے اللہ تو ہی کرے گا اللہ میں ایک ہوں وہ تین ہے اللہ تو ہی کرے گا اور جب تین جائیں گے ایک پر وہ کہیں گے ہم تین ہیں وہ ایک ہیں ابھی مار لیتے ہیں ایسی ٹھکائی اللہ کروائے گا یاد رکھیں گے حضرت خالد ابن ولید جرموک کی لڑائی میں مسلمان پینتالیس ہزار پچاس ہزار لگا لیں اور روم کا لشکر تین لاکھ چھ گنا زیادہ چھ گنا تو ایک ارب مسلمان نہیں تھا عیسائی تھا غسانی قبیلے کا مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہا تھا قومیت کی وجہ سے جب اس نے دیکھا نا لشکر کہنے لگا او ہو ما اکثر المسلمین وقل ما اکثر النصارہ وقل المسلمین ارے ارے کافر کتنے زیادہ ہیں مسلمان کتنے چھوڑے ہیں کیا بنے گا حس خالد وہاں سے گزر رہے تھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے ان کو سن لیا تیرا ستیہ ناس ہو اے حق تیرا ستیہ ناس ہو تو خوفنا بالروم ہمیں رومیوں سے ڈراتا ہے ما اقل مسلمان بہت زیادہ ہیں رومی بہت تھوڑے ہیں سنو انما تقصر الجنود بالنصر وتقل بالخزلان وہ لشکر بڑا ہوتا ہوتا ہے ہے جس کے ساتھ اللہ اور وہ لشکر چھوٹا ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا لا بعدد الرجال تین ہزار سے ایک لاکھ کو پٹوا دیا موتا کی لڑائی میں موتا کے میدان میں تین ہزار سے ایک لاکھ کو پٹوا دیا کی لڑائی میں چھتیس ہزار سے ایک لاکھ اسی ہزار کو پٹوا دیا اور کی لڑائی میں ایک دن رومن روم کے لشکر میں ساٹھ ہزار عیسائی بھی تھے بنی غسان وہ آج بھی موجود ہیں اردن میں اور اب بھی بیچارے عیسائی ہیں کرک میں ان کی بہت زیادہ ایک تو پاکستان میں کرک ایک اردن میں کرک وہاں بہت زیادہ ہے غساسنا ان کو کہتے ہیں تو جو عیسائیوں کا سردار تھا باہان اس نے کہا جبلہ بن اہم غصانی سے کہ تو جا ان کا مقابلہ کر عرب عرب کو کاٹے گا لوہا لوہے کو کاٹے گا تو مسلمانوں کو پتا چلا مشورہ ہوا حضرت خالد ابن ولید نے ارشاد فرمایا مجھے تیس آدمی دو میں ساٹھ ہزار کا مقابلہ کروں گا تیس آج پوچھو کسی فوجی جرنیل سے یہ عقل کی بات ہے یہ پاگل پن کی بات ہے ابو سفیان کہنے لیں کہ جدن او حضلن یہ مذاق کر رہا ہے یا سنجیدگی سے کہہ رہا ہے حض خالد کہنے لیں جبار فی الجاہلیہ خوار فی الاسلام اسلام میں بزدل بن گیا جاہلیت میں تو بڑا دلیر بنتا تھا حضرت ابو سفیان کہنے لیں کہ بزدلی کی بات نہیں کر رہا عقل کی بات کر رہا ہوں تیس کم ہے اگر تم نے زیادہ ہی زور دکھانا ہے تو ساٹھ لے جاؤ یہ اگلی رائے سنو ساٹھ ہزار کے مقابلے میں ساٹھ لے جاؤ تو امیر ابو عبیدہ تھے خالد امیر نہیں تھے ابو عبیدہ بن جرہ امیر تھے تو حضرت خالد کا اصرار تھا میں تیس لے جاؤں کہا میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم عربیت کی وجہ سے نہیں جیت رہے اللہ کی نصرت کی وجہ سے جیت رہے حضرت خالد ابن ولید کو حضرت عمر نے معذول کر دیا اسی وجہ سے کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا خالد ہے تو فتح ہے حضرت عمر نے کہا نہیں نہیں خالد کیا ہوتا ہے اللہ سے ہو رہا ہے خالد کو سیف اللہ محمد کی غلامی بن بنایا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی غلامی نے سیف اللہ بنایا اور اللہ کی مدد کے ساتھ وہ سیف اللہ سیف اللہ ہے اس لیے ہٹا دیا کہ نہیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے خالد کی وجہ سے نہیں حضرت ابو بیدہ نے کہا بھائی ٹھیک ہے ساٹھ لے جاؤ ساٹھ تیس کی اجازت میں بھی نہیں دیتا تو حضرت خالد ملوید نے فرمایا میں اللہ کے فضل سے ایسے لوگوں کو چنوں گا کہ اگر وہ کسی بات کی قسم کھا لے تو اللہ بھی ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں تو آپ نے سب سے پہلے پکارا این فضل ابن عباس عباس کے بیٹے فضل سب سے بڑے بیٹے این فضل ابن عباس این زبیر ابن العوام این عمر التمیمی این رافع ابن عمر عطائی این عبداللہ ابن عمر این عبد الرحمن ابن ابی بکر این ضرار ابن الازور این عبادت ابن الصامت بڑے بڑے صحابہ کا یہ ساٹھ جو چنے ان میں تابعی کوئی نہیں تھا سارے صحابی تھے تابعی کوئی نہیں سب صحابی تھے جرموک کی لڑائی میں ایک ہزار صحابہ تھے جو شریک تھے باقی تابعین تھے ساٹھ صحابی اور ان میں سے انصاری زیادہ چنے مہاجر تھوڑے چالیس کے قریب انصاری تھے بیس مہاجر تھے ایک انصاری نوجوان کہنے لگا معلوم ہوتا ہے انصاریوں کو مروانا چاہتے ہو کہا نہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کا نبی بھی تمہیں آگے کرتا تھا اس لیے میں تمہیں آگے رہا ہوں ان سے کہا جاؤ تیاری کرو آج رات تیاری کیا کرو آج رات اللہ سے مانگو ساری رات یہ سارا ساٹھ آدمیوں کا قافلہ اللہ کے سامنے سجدے میں حضرت زرار بن ازور کے رونے کی آواز پوری چھونی میں آ رہی تھی یہ اتنے لمبے تھے کہ پورے لشکر میں ان کا قد نظر آتا تھا اور ننگے بدن لڑتے تھے ایک لنگی پہن کر نیزے کے ساتھ کہتے تھے مرنا چاہتا ہوں بچنا تو نہیں ہے نا تو میں زرا کیوں پہنوں مرنے میں کوئی چیز آڑے نہیں آنی چاہیے اردن کی پہاڑی پر ان کی قبر آج بھی بنی ساٹھ آدمی نکلے یہ ننگے بدن آئے حضرت خالد ولید نے فرمایا جاؤ آج حض بھی پہن کے آؤ نیزا چھوڑ کے آؤ تلوار لے کے آؤ ان کو زبردستی ایک موقع جب زرار ابن نے پہنی تلوار لے کر من ہمیشہ نیزے سے لڑتے تھے ساٹھ آدمی ساٹھ ہزار کو جا رہے اللہ دکھا رہا ہے زمین آسمان نے ایسے منظر نہ پہلے دیکھے نہ بعد میں دیکھی شاید میں علیہ السلام کے زمانے دیکھے دیکھے تو بن اہم نے نے دیکھا انہوں کہا واہ واہ مسلمان ڈر گئے کر لیں گے آج ان کو کر دوں گا ایسی شرطیں رکھوں گا زلیل ہو جائیں گے تو وہ آئے وہ کہنے لگا ایسی شرطیں سناؤں گا زلیل ہو جاؤ گے حضرت خالد نے کہا کون سی شرطیں کہا سلح کرنے نہیں ہے کہا تیرا دماغ خراب ہے ہم تو تجھ سے لڑنے آئے تمہاری اکل ٹھکانے میں نہیں تانا لینا چاہتا عرب کی عرب میں میرے لیے رسوائی کا باعث تھا وہ بھی تو آگے عرب ہی تھا سائر العرب مجھے عربوں میں رسوا نہ کر کہ ساٹھ پر حملہ کر دیا ساٹھ ہزار نے کہا تو آ تو صحیح ساری چوکڑی بھول جائے گا بڑا حیران حملہ ہوا پہلا حملہ ہوا ان کی صف نہیں ٹوٹی دوسرا حملہ ہوا صف نہیں ٹوٹی ساٹھ آدمیوں کی صف کو ساٹھ ہزار نہیں توڑ سکے تیسرے حملے میں وہ ٹوٹ گئی تو حضرت خالد نے فرمایا جوڑیاں بنا لو چھ چھ چھ چھ خالد بن ولید زرار ابن ازور فضل ابن عباس زبیر ابن عوام عبداللہ ابن عمر عبد الرحمن بن ابی بکر ان چھ کی جوڑی تھی با دس ٹولیاں بن گئی چھ چھ چھ چھ چھ اور چاروں طرف حملے اور ان کے تبل بج رہے ناقوس بج رہے غوار اٹھ رہا یہ ان کی آواز ہی نہ سنائی دی ساٹھ کی آواز ساٹھ ہزار میں کہاں سنائی دے گی حضرت ہاں، ابو بیت بن جرہ رونے لگے کہا خالد نے مروا دیا نبی کے صحابہ کو ابو سفیان کہنے لگے صبر کرو اللہ ان کے ساتھ ہے عبادہ بن سامت کہتے ہیں کہ انہوں نے خالد ابن ولید کی طرف رخ کیا کہ وہ کہتے تھے یہی جڑ ہے تو فرماتے ہیں للہ در خالد ابن الولید و زبیر ابن عوام و فضل ابن عباس و عبداللہ ابن عمر و عبد الرحمن ابن ابی بکر و درار ابن الازور ساری خوبیاں اس اللہ کی ہیں جس نے اس ان جوانوں کو پیدا کیا یوں کہہ رہے ہیں کہ فرماتے ہیں میں نے بیس حملے گنے بیس جو خالد ابن ولید پر ہوئے ان کو قتل کرنے کے لیے فضل ابن عباس اور زبیر ابن عوام دونوں آگے بڑھتے تھے اور ان حملوں کو توڑ کے رکھ دیتے تھے اور حضرت فضل جب حملہ کرتے تو کہتے انا فضل ابن العباس میں ہوں عباس کا بیٹا فضل وہاں زبیر ابن العوام اور یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر تباعدو یا معاشر اصحاب رسول اللہ اے کتوں کی جماعت میرے نبی کے ساتھیوں سے دور ہو جاؤ کہتے ہیں بیس حملوں کو توڑ دیا زبیر نے نے اور فضل ارے اکیلے نہیں توڑا پتہ نہیں کتنے ہزاروں فرشتے تھے جو نظر نہیں آ رہے تھے جب اثر ہو گئی نا تو ابو ویدا نے کہا مر گیا مجھے بھی مروا دیا اور میں عمر کو کیا جواب دوں گا کہ ساٹھ صحابہ کو قتل کروا دیا کہ چلو مسلمانوں کی مدد کے لیے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر کو کرو اے امیر اللہ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے اب تکرار ہوگا حضرت ابو نے کہا نہیں مجھے صبر نہیں اور حملے کا حکم دے دیا ابھی حکم دیا اور ادھر بھگدڑ کی آواز اور ساٹھ ہزار بھاگے جا رہے ہیں جب مسلم جب حضرت ابو بیدہ پہنچے تو حضرت خالد ابن ولید اپنا ماتھا پہ یوں ہاتھ مار رہے تھے رو رہے تھے کہ میں نے مروا دیا مسلمانوں کو میں نے مروا دیا مسلمانوں کو کہا کیا ہوا دیکھا تو چالیس آدمی غائب صرف بیس آدمی کھڑے ہوئے چالیس غائب تو حضرت عبادہ نے کہا میں تو تجھے پہلے ہی کہتا تھا کہ نہ مسلمانوں کو ہلاکت میں ڈال اب میں عمر کو کیا جواب دوں گا حضرت رافع بن عمیرہ نے فرمایا کہ یہ دیکھو قتل ان کو دیکھو جو, جو لاشوں میں دیکھو کتنے پڑے ہوئے ہو سکتا ہے کوئی پیچھے چلے گئے ہوں تعقب میں اب لاشوں کو گننا شروع کیا دس مسلمان شہید ہوئے پانچ ہزار کافر قتل ہوئے کلاشن کوف سے نہیں مارے ہاتھ کی ضرب تھی ہاتھ کی حضرت عمر نے عمر ابن مادی کرب کی تلوار بڑی مشہور ہو گئی تلوار کا نام تھا سمسام حضرت, عمر نے کہا تلوار تو دکھاؤ انہوں نے تلوار دکھائی تو کہا یہ تو بڑی عام سی تلوار ہے تو حضرت عمر ابن مادی کرب نے فرمایا تلوار تو عام ہے اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے نا وہ ہاتھ خاص ہے جان نساری کی مثالیں قائم کر دی انہوں نے توکل اور تقوا اور حضور صلی اللہ وسلم کی اطاعت یہ وہ اسباب تھے جس پر اللہ نے سمت کو عروج بخشا آج ان اسباب کو چھوڑ دیا ہے بربادو ہم یہ نہیں کہتے کہ مادی اسباب کو چھوڑا جائے ہم یوں کہتے ہیں مادی اسباب کو نمبر دو کر دو اور اللہ رسول کو نمبر ایک کر دو ساری دنیا کا نقشہ اللہ پلٹے اور اب نبی کوئی نہیں آئے گا قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی بات کا سمجھانا پہنچانا میرے آپ کے ذمے ہے تبلیغ کا کام یہ آپ کو کیوں اکٹھا کیا ہے تقریر کرنے کے لیے نہیں میں تو خطیب کوئی نہیں ہوں تقریر کرنے کے لیے نہیں ایک بات پیش کرنے کے لیے اکٹھا کیا ہے کہ ہم نے جو کلمہ پڑا ہے اس نے پابند کیا ہے کہ محمد ہی بن کے چلو اور جو ختم نبوت کا اقرار کیا ہے اس نے پابند کیا ہے کہ میرے پیغام کو آگے پہنچاؤ اللہ فل الشاہد الغائب میرا پیغام آگے پہنچاؤ بلغ ولو آیا قربان جائیں ایسی بات کی سب کے لیے آسان کر دیا بہت سے لوگ کہتے ہیں علم ہوتا نہیں تبلیغ کرتے پھرتے علم ہوتا نہیں علم علم کے بغیر تبلیغ بھائی میرے دوستو علم کا کیا معیار ہے عالم کی کیا پہچان ہے جو عالم ہوگا نا وہ اپنے آپ کو کبھی عالم نہیں کہے گا وہ ہمیشہ اپنے آپ کو جاہلی کہے گی جتنا علم بڑھتا ہے اتنا جہل بڑھتا ہے لہذا کوئی یوں کہے کہ علم کامل سیکھ لوں پھر تبلیغ کروں یہ تو موت تک نہیں ہو سکتی اور جتنا علم بڑھتا ہے اتنی جہالت کا اعتراف بڑھتا ہے ہاں کوئی میرے جیسا ہو کہ مجھے علامہ کیوں نہیں کہا مولوی کیوں کہا اس لیے آپ نے عجیب بات فرمائی بلے غونی والا آیا ایک بات تو آتی ہے نا اس کو بھی لے کے چلنا شروع کر دو ابتدا بتائی ہے انتہا نہیں بتائی اور پھر دعوت میں مسائل نہیں بتائے جاتے مسائل علماء کا کام ہے دعوت دینے میں کہ بھائی لوگوں کو دین پر تیار کرو یہ ایک آدمی ہے میں نے اس کو اللہ کے حکموں کے لیے تیار کرنا ہے مسائل نہیں بتانے اس کی منت خوشامد کر کے اس کو اللہ کی بات پر تیار کرنا ہے جب وہ تیار ہو جائے پھر اس کو کہنا علماء سے مسئلے پوچھو وہ علماء بتائیں گے لہذا دین کے لیے لوگوں کو تیار کرنا یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے مسائل بتانا صرف علماء کی علماء بھی نہیں صرف مفتیوں کی ذمہ داری ہر عالم سے بھی مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے مفتی سے پوچھنا چاہیے تو بھائی آ اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے بلے آیا ایک بات تو آتی ہے نا اس کو بھی آگے پہنچاؤ اگلی بات خود نہیں عمل کرتے ہو نا پھر بھی کہو لما تقولون ما لا تفعلون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود نہیں کرتے ہو تو کہنا بھی چھوڑ دو یہ عجیب تفسیر ہے بھائی لما تقولون ما لا تفعلون اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں کہ اگر خود عمل نہیں کرتے نا تو اوروں کو بھی نہ کہو حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے جو کہتے ہو نا اس پر عمل بھی کرو یہ شاید کا مطلب ہے جو تم کہتے ہو نا اس پر عمل بھی کرو یہ مطلب نہیں ہے کہ خود نہیں کرتے ہو تو اوروں کو بھی کہنا چھوڑ دو خود کرنا اوروں کو کہنا یہ پورا اسلام ہے خود کرنا اوروں کو نہ کہنا آدھا ہے اوروں کو کہنا خود نہ کرنا یہ بھی آدھا ہے ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغ کا کام ملا ہے کوئی نبی نہیں آئے گا ساری دنیا میں چار ارب کافر ہیں ہیں اگر ہر مسلمان یہ کہے میرے اپنے بچے مجھے فرصت نہیں ہے اگر یہ پانچ لاکھ فوج بھی کہے ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمیں بھی فرصت نہیں ہے ہم بھی بیوی بچوں میں رہیں گے بتاؤ پندرہ کروڑ انسانوں کے گھر خطرے میں آ جائیں گے چند لاکھ آدمی قربانی دیتے ہیں دس مہینے سمندر میں پھر رہے ہیں دو مہینے کی چھٹی ملتی ہے دس مہینے مورچے کھود رہے ہیں دو مہینے کی چھٹی ملتی ہے دس مہینے میں کتنے مر گئے کتنے بیمار کتنے مصیبتیں کتنی مشکلیں انہوں نے کہا ہاں اس گھر کو قربان کرو تاکہ اوروں کے گھروں کی حفاظت کی جا سکے کوئی مفتی یہ فتوا نہیں دے سکتا کہ فوج کا سپاہی حقوق العباد کی حق تلفی کر رہا ہے کوئی مفتی یہ فتوا دے سکتا ہے کہ فوج کا سپاہی حقوق العباد کی حق تلفی کرتا ہے حقوق العباد تلف کرتا ہے کہ نہیں نہیں وہ بڑے حکم کی وجہ سے چھوٹے حکم کو قربان کرتا ہے اس لیے جب وہ مرتا ہے تو شہید ہوتا ہے مردہ بھی نہیں ہے زندہ ہے جعفر بن ابی طالب تینتیس برس کی عمر میں موتا کی لڑائی میں شہید ہوئے آپ تک خبر پہنچی ادھر زید شہید ہوئے ادھر عبداللہ شہید ہوئے آپ حضرت جعفر کے گھر میں گئے ان کے تین بچے عبداللہ اون جعفر لشکر کی خبر آ رہی تھی آمد آمد تھی حضرت اسما بنت ابی امیس بیوی تھی کہتے میں آٹا گوند کے بچوں کے لیے روٹی پکا رہی تھی آپ میرے گھر میں آئے چہرے کا رنگ بدلا ہوا مجھے دھڑکا لگا کہ ممکن ہے جعفر کے بارے میں کوئی خبر غمگین ہو لیکن میں نے ڈر کے مارے پوچھا نہ کہ شاید میں برداشت نہ کروں آپ نے فرمایا جعفر کے بچوں کو تو بلاؤ تینوں بچے دوڑتے ہوئے آئے آپ نے ان کو گود میں لیا اس کو پیار کیا اس کو پیار کیا اور آپ رو رہے رو رہے اور بچوں کو پیار کر رہے ہیں کم اس سے رہا نہ گا رہا نہ گیا میں نے عرض کیا رسول اللہ معاذ فعلہ جعفر جعفر کی کوئی خبر ہے تو آپ کہ آنسو چھلک پڑے اور آپ نے فرمایا آسما احتسبی اے آسما صبر کرو اجر کی امید رکھو جعفر کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے حضرت آسما بے ہوش ہو کے گر گئی بتاؤ ان تین بچوں کی حق تلفی ہوئی کہ نہیں ہوئی میری آپ کی شریعت کے مطابق جو آج کل شریعت چل رہی اس شریعت کے مطابق ان تین بچوں پر کتنا بڑا ظلم ہوا ہے اور اس بیوی کا سہاؤ گزر گیا کہ نہیں ختم نبوت پر ان کو قربان کیا گیا ہے زید بن حارس اپنے بیٹے تھے ان کے گھر میں گئے تو ان کی خبر مل چکی تھی آپ تشریف لائے تو حضرت زید کی بیٹی دوڑتی ہوئی آئی اور آپ کی گود میں گر کے رونے لگی نبی یہ جو حدیث ہے نا جو میں ابھی زید کی سنا رہا ہوں حضرت زید بن ہارسا کی قبر کے اوپر لکھی ہوئی یہ حدیث ہماری جماعت گئی میں نے اس حدیث کو پڑھا وہیں میرا رونا نکل میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی سنا کہ دیکھو یہ یہ قبر کے اوپر اپنی نشانیاں چھوڑ کے گئے کہ آپ جب آپ کی موت کی اطلاع آئی شہادت کی تو آپ ان کے گھر میں گئے تو آپ کی چھوٹی بچی دوڑتی ہوئی آئی اور آپ کی گود میں گر گئی اور رونے لگی اور تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم بھی رونے لگے تو حضرت بن عبادہ نے عرض کیا رسول اللہ ما البقا یہ رونا کیسا رونا ہے تو آپ نے فرمایا حاضر شوق الحبیب الحبیب یہ دوست کا رونا ہے دوست کی خاطر یار کا رونا ہے یار کے لیے یہ حقوق کہاں کیوں قربان کروائے جا رہے ختم نموت کی وجہ سے جتنی جنگیں لڑی گئی ملک فتح کرنے کے لیے نہیں تھی تبلیغ کے لیے تھی اگر تبلیغ جنگ میں سے نکال دی جائے تو کچھ تو خون کے علاوہ کچھ نہیں صحابہ نے ایک جگہ حملہ کیا لوٹ مار کر کے واپس آ گئے انہوں نے فریاد کی ہمیں دعوت نہیں دی آپ نے کہا تم ظالم بنے ہو جاؤ ان کا مال واپس کرو اور ان کو ان کے گھروں تک چھوڑ کے آؤ ہم ملک فتح کرنے نہیں آئے اسلام پھیلانے آئے ہیں پھیلانے میں لڑنا پڑے گا تو لڑیں خالی لڑنے کے لیے نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ ہو یہودی کے سینے پہ چڑھ گئے قتل کرنے کے لیے اس نے منہ پہ تھوک دیا چھوڑ دیا کہا دوبارہ لڑو کیوں کہ پہلے تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا اب تم نے تھوکا ہے نا تو مجھے ذاتی غصہ آ گیا ہے اب نہیں قتل کروں گا کہیں میں مارا نہ جاؤں اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں سے اللہ پاک دین کا کام لیتا ہے اور ان کے ذریعے سے اللہ اسلام کو زندہ کرواتا ہے جن کے اندر ملک کا جذبہ ہو وہ کہاں اللہ کی مدد کو ساتھ لے سکتے ہیں ختم نبوت میں قربان کروایا او ہو حضرت عبداللہ بن ابی بکر تھے ابو بکر کے بیٹھے آتکا سے شادی کی آتکا بنت زید حضرت سے آتکا شاعرہ تھی بڑی خوبصورت بڑی شاعرہ محبت میں ایسے گرفتار ہوئے اور تبلیغ میں جانا جہاد میں جانا چھوڑ دیا حضرت ہاں بکر صدیق نے سمجھایا سمجھ میں نہیں آیا محبت نے الٹا کر دیا تو حضرت ہاں بکر صدیق نے طلاق دلوا دی بتاؤ کوئی باپ بھی بیٹے کا گھر اجاڑتا ہے ابو بکر جیسا باپ ابو بکر جیسا خیر الخلائے کے بعد الانبیاء جو نبیوں کے بعد سب سے مقدس ہو تو بیٹا اس کو طلاق دے جرم کیا ہے نماز نہیں چھوڑی ذکر نہیں چھوڑا تلاوت نہیں چھوڑی جرم کیا ہے ختم نبوت کا جو کام ملا ہے وہ کام چھوڑا ہے آج اس کو ہم جرم نہیں سمجھتے کہ میں دنیا میں دین پھیلانے کے لیے اپنی طاقت خرچ نہیں کر رہا میں اسے جرم نہیں سمجھتا طلاق دلوا دی طلاق تو دے دی ایک طلاق دی تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے شیر پڑھ رہے تھے آج قلان ساکی ما ذر شارق وما ناها قمر الحمام المطوقة عاتق قلبي كل يوم وليلة إليك بما تخفي النفوس معلقة اے عاتقات ساری زندگی تجھے یاد رکھو جب تک دن رات آئے گا تجھے یاد رکھوں گا تو حضرت بکر صدیق نے سنا تو ترس آیا کہ اچھا چل دوبارہ رجوع کر لے تو ایک طلاق تو دی تھی دوبارہ شادی کر لی لیکن اب موت گھر میں نہیں آئی اللہ کے راستے میں سینے میں تیر لگا اور تیر نکالنے لگے تو وہ ٹوٹ گیا اس اس کا وہ ٹوٹ گیا وہی زخم رستے رستے رستے رستے اسی میں انتقال ہو گیا تیس برس کی عمر میں اور حضرت آج کا رضی اللہ تعالیٰ نے جب لاش کو دیکھا تو پھر ان کی زبان سے نکلا علیت لا تنفق عینی حزینتا علیک ولا ينفق جلدی اغبرا للہ عینا من رافتا مثلہ تقرب اہما فی الحیاء واسبرا مدد دارہین غنت حمامت عیقتا وما ترد اللیل الصباح المنورا میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد میری آنکھ کا چشمہ کبھی خشک نہیں ہوگا اور میرا جسم کبھی خوشبو نہیں دیکھے گا میرے جسم پہ کبھی نرم کپڑا نہیں آئے گا اور جب تک رات اور دن آگے پیچھے چلیں گے اور جب تک بلبلیں درختوں کے چہچہائیں گی اے عبداللہ تیری یاد بھی مجھے تڑ پائے گی اس طرح گھروں کے سہاگ اجڑے اور یہ کلمہ مدینے کی گلیوں سے نکلتا ہوا دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا ہے اور یہ ختم نبوت کا حق تھا جس نے انہیں گھروں سے نکال کر ساری دنیا میں پھیلا دیا تو اس میرے بھائیوں تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے تبلیغ ختم نبوت کا کام ہے تبلیغ ختم نبوت کا کام ہے ختم نبوت کا کام اتنا نہیں ہے کہ اگر ختم نبوت کے خلاف کوئی عقیدہ پنپ جائے تو اس کا دفاع کیا جائے یہ تو دفاعی کام ہے نا یہ فوج والوں سے پوچھ ایک ہوتا ہے دفاع ایک ہوتا ہے حملہ اٹیک اور جو فوج دفاع دفاع کرتی رہے وہ کبھی نہیں آگے مار کیا کرتی جو فوج حملے کے قابل ہوتی وہی ملک فتح کیا کرتی ایک تو ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف کوئی بات وجود میں آ جائے کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے اس کا دفاع کرنا یہ تو ایک ادنا سا جز ہے ختم نبوت کے کام کا یہ ختم نبوت کا کل کام نہیں ہے یہ جز ہے جز ختم نبوت کا کام یہ ہے اگر اس پر حملہ ہو تو دفاع بھی کرو اور اقوام عالم میں چار ارب کافر ہیں ان کے گھر گھر جا کر اللہ کا پیغام پہنچاؤ یہ ہے مکمل کام ختم نبوت کا جب نبی نہیں آئے گا تو اپنی عقل سے میں سوال کروں کہ جب نبی نہیں آئے گا میرے اپنے مسلمان بھائی شراب و میں ڈوب گئے انہیں کون جنت کی یاد دلائے گا کہ جنت میں بھی شراب کی نہریں ہیں جس کا ایک کترا انگلی پہ لگا لو تو سارا جہان معطر ہو جائے دنیا کی شراب پی لو تو منہ سے بھی بدبو آئے اور جنت کی شراب کا ایک کترا انگلی پہ لگا لو تو سارا جہان معطر ہو جائے آج کا نوجوان جس کو دنیا میں آپ نے فرمایا حوائل الشیطان شیطان کا سب سے بڑا جال عورت ہے کہ جس نے فتنہ برپا کر دیا شیطان نے کہا مجھے راندہ درگاہ تو کر دیا مجھے ہتھیار تو دے اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے ہتھیار دوں موسیقی تیرا ہتھیار ہے کہا ٹھیک ہے اور بھی دے کہا جوا تیرا ہتھیار ہے کہا وہ بھی ٹھیک ہے کہا نہیں اور بھی دے کہا اچھا شراب تیرا ہتھیار ہے کہا وہ بھی ٹھیک ہے نہیں اور بھی دے کہا ہمام تیرا ہتھیار ہے ہمام اور اس کا آج بدل ہوٹل ہے یہ ہوٹل جو یہ سارے فائیو سٹار ہوٹل یہ سارا شیطان کے اڈے ہیں اس کی آج کی تعبیر یہ ہوٹل ہے کہا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اور بھی کچھ دے اور بھی کچھ دے اللہ نے کہا اچھا تجھے عورت بھی دیتا ہوں عورت سے مراد بدکار صالحہ عورت تو فرشتوں سے بھی اونچی ہوتی ہر چیز کو اپنے محل پہ رکھنا ہاں تو یہ عورت دیتا ہوں تو شیطان خوشی سے ناچنے لگا واہ واہ واہ واہ میرا کام بن گیا میرا کام بن گیا کون انہیں بتائے گا کہ تمہارے انتظار میں ایسی پاکیزہ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جو سورج کو انگلی دکھا دیں تو سورج نظر نہیں آئے گا ہاں۔ سات سمندر میں تھوک ڈالیں تو ساتوں سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا علیہ السلام سے فرمایا جا میری جنت دیکھ جبریل جیسا مقرب فرشتہ جو جنت میں آیا اور نور کی پڑی تجلی وہ گئے سجدے میں الحمدللہ اے اللہ تیرا شکر ہے آج تو تو نے اپنا دیدار کرا دیا آواز آئی ارفا راسک یا امین الوحی یا امین الوحی اے وحی کے امانت دار سر اٹھاؤ سر اٹھا کے دیکھا تو ایک جنت کی لڑکی ہے جس کے چہرے کے نور نے اس کی جنت کو وہ چمکایا کہ جبریل بھی سمجھے اللہ کا دیدار ہو رہا ہے جسے جنت کی عورت کا یقین ہوگا وہ زنا کے راستوں پہ چلے گا وہ زنا کی طرف کو جائے گا جسے یہ یقین ہو کہ پاکیزہ بیویاں میرے انتظار میں ہیں وہ دنیا کی بدکار عورت کے پیچھے گرے گا حبیب میں عمیر فوج میں سردار تھے دشمن کی قید میں آ گئے بڑے خوبصورت لمبے ترنگے ان کے ساتھ آٹھ اور بھی تھے ان آٹھ کو کو تو قتل کر دیا ان کو ایک رومی سردار نے کہا مجھے دو تو میں غلام بناتا ہوں غلام بنا لیا ان سے کہنے لگا اگر تو عیسائی ہو جائے نا تجھے اپنی جاگیر بھی دے دوں گا لڑکی بھی دے دوں گا ان نے کہا نہیں میں عیسائی نہیں ہوتا یہ خیال دل سے نکال دو اس کو سوچ میں پڑا کیا کروں ان کا زنا پہ آ گیا تو سارے کام کرے اپنی بیٹی کو تیار کیا کہ اس کو اس سے زنا کرواؤ اور ایک کمرے میں بند کر دیا شراب اور سور کا گوشت رکھ دیا اور تین دن تین راتیں تین دن تین راتیں روم کا قاتل حسن اسے دعوت دے رہا اور ادھر عرب کی بفری ہوئی جوانی ہے اور ادھر روم کا حسن ہے اور درمیان میں ایک آڑ ہے اس مالک الملک کی ایک آڑ ہے اس مالک الملک کی اس کی جوانی پہ لگام لگائے ہے تین دن تین رات اس لڑکی نے سارے جتن کیے اس نے دیکھا ہی نہیں جب دیکھے گا نہیں سب سے پہلے تو آنکھ زنا کرتی ہے نا پھر آگے زنا ہوتا ہے انہوں نے دیکھا ہی نہیں آخر کہنے لگی تو پتھر ہے یا لوہا ہے نہ تو کھایا نہ تو نے کھایا نہ تو نے پیا نہ تو نے مجھے دیکھا مازا یمنا کا منی تجھے روکتا کون ہے تو انہوں نے فرمایا میرا رب ہے لا خود ہو سن تم ولا نوم جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے مجھے اپنے رب سے حیات ہے تو اس لڑکی نے کہا کہ تیرے رب کی قسم تجھے قتل نہیں ہونا چاہیے تجھے قید بھی نہیں ہونا چاہیے میں تجھے اگلی رات کو آئی دروازہ کھولا توشا بھی دیا پیسے بھی دیا یہ راستہ ہے یہ ستارہ ہے اس کی سیز میں رات کو سفر کیا کرو دن میں چھپ جایا کرو عراق پہنچ جاؤ یہ کون ان کو بتائے گا ساری دنیا کے انسانوں کو کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں پاک بیویاں تیار کی ہوئی ہیں اسی امت کے ذمے تھا ان نسل جنت ہورا یقال الحال عینا جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے جو چلتی ان یمین ہا سبعون الف خادم ان یسار ہا مثل ذلك اس کے دائیں طرف ستر ہزار نوکر اس کے بائیں طرف ستر ہزار نوکر وہ کہتی ہے این اللہ مرون بالمعروف والناہون عن المنکر برائیوں کے پھیلانے برائیوں کے مٹانے والے بھلائیوں کے پھیلانے والے کہاں ہیں اللہ ان کا شوق دلاتا ہے یقین ہوگا تو زنا کی محفلیں ختم ہوگی جنت کی شراب کا یقین دنیا کی شراب سے ہٹائے ہمارے علاقے میں بڑے ذمہ دار تھے ساری زندگی راجہ اندر بنے رہے بڑی راگ و رنگ کی محفلیں میرے پڑوسی تھے ہمارا ان کے رقبہ ساتھ ساتھ ہم نے سلام دعا بڑھاتے بڑھاتے ایک دن ان کو میں رائے لیا پھر اب جماعت میں نکالا اللہ نے زندگی بدلی توبہ کی ایک دفعہ ایک غلط بازار سے گزر رہے تھے تو وہ لڑکی یہاں کے کار کے سامنے کھڑی ہو رہی خان صاحب آپ تو راستہ ہی بھول گئے تو آگے انہوں نے کہا جب سے جنت کا راستہ دیکھا ہے اللہ نے تمہارے راستے بھلا دی یقین بچائے اقتدار کا یقین ہوگا بھائی ادارہ ای تفمر ای تنعیما وملکن کبیرہ میرا بندہ ملک تو میں تجھے دے دوں گا تو آ تو صحیح میرے پاس اتنی بڑی جنت ہے کہ ساتوں بر اعظم ساتوں بر اعظم جنت کے ایک محل میں رکھ دیے جائیں تو یہ ایسے ہیں جیسے زمین پہ ایک بکری نظر آتی ہے ایک بکری ایک دفعہ میں نے فیصلہ باد میں بیان کیا ایک بڑے ڈاکٹر سرجن میرے دوست ہیں کہنے کے یہ تمہاری جنت ہماری سمجھ میں نہیں آتی اتنے لمبے چوڑے کہاں ہیں <laughs> اب ظاہر ہے ان کو قرآن حدیث سے تو تسلی ہوئی نہیں میں نے کہا اچھا میں آپ کو عقلی دلیل دوں تاکہ آپ کی کھوپڑی میں فٹ ہو یہ جو ہمیں آسمان پر سفیدی نظر آتی ہے رات کو اندھیری رات میں یہ کہکشاں ہیں قریب ترین یہ سترہ کہکشاؤں کا مجموعہ ہے اس میں ہماری کہکشاں بھی ہے جس کہکشاں میں ہم ہیں یہ اور یہ ہم ایک ہی کہکشاں میں سترہ کہکشاؤں کا مجموعہ ہے اور اس کہکشاں کا جو اوپر نظر آتی جس میں کس کا ہم بھی حصہ ہیں اس کا فاصلہ بیس لاکھ نوری سال ہے نوری سال نوری سال کا کیا مطلب کہ اگر بیس لاکھ سال روشنی کی رفتار سے کوئی چیز اڑتی رہے تو اس کہکشاں کا فاصلہ ختم ہوگا اور ایسی پانچ ارب کہکشائیں میں کہا آیا خیال شریف میں کھوپڑی میں آ گیا اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو مچھر کا پر بھی نہیں یہ تو مچھر کا پر بھی نہیں جس کی نظر میں اتنی بڑی دنیا مچھر کا پر نہیں ہے تو جنت کتنی بڑی بنائی ہوگی اس نے ساتوں بر اعظم جنت کے ایک محل میں ایک بکری کی طرح نظر آئیں گی جس کو جنت کے اقتدار کا یقین ہوگا وہ دنیا کے اقتدار کو ٹھوکر مار دے گا کہے گا اللہ کا حکم ہے تو لیتا ہوں حکم توڑ کے اقتدار نہیں لوں گا اللہ نے ہمیں کام دیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانا کہ اللہ کی مان اللہ کے حبیب کی مان یہ ختم نبوت کا کام ہے تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے ختم نبوت کا کام ہے کوئی ختم یا ختم نبوت کا اگر ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں تو تبلیغ ذمے پڑتی ہے تبلیغ کا انکار کرتے ہیں تو ختم نبوت کا عملی انکار ہوتا ہے عملی اعتقادی نہیں عملی انکار عملی انکار سے بھی آدمی فاسق ہو جاتا ہے یہ عملی انکار ہے ختم نبوت کا کہ جاؤ جاؤ کوئی اور نبی آئے مجھے فرصت کوئی نہیں ہے چار ارب کافر ہیں اور ان کتنے ہم سے زیادہ استعدادوں والے ہیں اگر ان تک کلمہ پہنچ جائے تو بھی جنت میں چلے جائیں سب سے بڑا ظلم آج امت سے یہ ہو رہا ہے دنیا میں دین پھیلانا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے جیسے میں بیوی کو بچوں کو ذمہ داری سمجھتا ہوں ختم نبوت کی وجہ سے تو جہان کے سردار کے دین کو دنیا میں پھیلانا بھی میری ذمہ داری میرے ذمہ ہے کسی وجہ سے اللہ نے سمت کو عزت بخشی ہے اور ساری امتوں سے افضل بنایا ہمارے لیے بادشاہ ہونا اعزاز کی بات نہیں جرنیل ہونا ہمارے لیے اعزاز کی بات نہیں محمد مصطفیٰ کا غلام ہونا ہمارے لیے اعزاز کی بات اللہ نے ارے اللہ کی قسم اللہ نے مفت میں دے دیا نبیوں نے دعائیں کی میرے بھائیوں نبیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا ستر ہزار نے پوجا کیے نا بدھ بچڑے کے ان کو قتل کر دو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے چالیس آدمی لیے ولی اللہ دور پہ اے اللہ میری امت کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ان کو قتل کروں گا اور آگے ایک امت آ رہی نبی امی کی امت اگر وہ توبہ کریں گے نا اس سے بھی بڑا گناہ کر کے تو ان کو ویسے ہی معاف کر دوں گا تمہیں نہیں کروں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا واہ میں نے اپنی قوم کی توبہ مانگی تو نے کسی اور قوم کی کہانی سنا دی موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے اللہ سے بھی لڑ لیتے تھے یعنی اللہ پاک سے بھی لاڈ کی بات کر جاتے تھے کہا واہ میں نے اپنی قوم کی بات کی تو نے اور قوم کا قصہ چھوڑ دیا پھر مجھے بھی اسی امت میں کر دے نبیوں نے گائیں تھی اذا بلغ عبدی اربعین سنتن آفیتو من بلایا الثلاث کہ جب میرا یہ بندہ چالیس سال کا ہو جاتا ہے میں اس کو تین بلاؤں سے نجات دیتا ہوں جنون جزام برس اذا بلغ خمسین سنتن حاسبتہو حسابا یسیرا جب یہ میرے نبی کا امتی پچاس سال کا ہو جاتا ہے فرشتوں سے کہتا ہوں اس کا حساب آسان لینا سخت نہ لینا اذا بلغ ستین سنتن حببتو الیہ الاناوہ جب ساٹھ سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دیتا ہوں اذا بلغ سبعین سنتن احبہ اللہ اہل السما جب ستر سال کا ہو جاتا ہے تو میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں میرے فرشتے بھی پیار کرتے ہیں کام کیا کیا ہے ستر سال نبی کی غلامی ہے اور کیا ہے فرزدک ایک شاعر تھا فرزدک اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع اس کا یہ شعر بڑا مشہور ہے تھا ایسے ہی تھوڑا سا آزاد آزاد سے مراد آج کا آزاد نہیں اس زمانے حسن بصری ایک دفعہ کہنے لگے کچھ آخرت کے لیے بھی تیار کیا ہے کہنے لگا یہ داڑھی اسلام میں سفید ہوئی ہے اور ستر سال کا کل میں توحید ہے اور کچھ نہیں جب یہ مر گیا تو خام میں ملا کہا کیا ہوا کہا اللہ نے مجھ سے کہا کہ حسن سے جو بات کی تھی یاد ہے کہا یاد ہے کہا دوراؤ میرے سامنے کہنے کہ میں نے کہا اللہ باب میں نے ان سے کہا تھا یہ داڑھی سفید ہوئی ہے اسلام میں ستر برس کی توحید ہے اور کچھ نہیں کہا اسی پر میں نے تجھے معاف کیا عذاب الگ سمانین سنتن جب اسی سال کا ہو جاتا القیت سیات ہو کچھ بت حسنات ہو میں فرشتوں سے کہتا ہوں اس کی نیکی لکھو برائی نہ لکھو اسی سال کا ہو گیا عذاب الگ تسعین سنتن جب نوے سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اسیر اللہ فی الارض اب یہ تو اللہ کا قیدی ہے له ما تقدم وما تاخر من ذنبه اللہ کہتا ہے چلو اس کے اگلے پچھلے سارے معاف کر دو اور کے دن اللہ کہے گا تو نوے برس میرا غلام رہا میرے نبی کا غلام رہا اس اعزاز میں میں تمہیں شفاعت کا حق دیتا ہوں جس کو چاہتا ہے جنت میں لے جا ایسی امت آئی ہے یہ بن اقسم کا انتقال ہوا خام میں ملے کسی کو کہا کیا ہوا کہا اللہ نے مجھ سے کہا یا شیخ خصو فالتا قضا یا شیخ خصو فالتا قضا ارے بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا تو نے یہ کیا تو نے یہ کیا میں نے کہا اللہ ما بلغنی حاض عن کا میں نے تو یہ حدیث نہیں سنی آپ کے بارے میں علم کی شان دیکھو علم کی شان دیکھو یہ ہے علم اللہ کو بھی حدیث سنا رہا ہے کہ اللہ میں نے تو یہ حدیث نہیں سنی آپ کے بارے میں کہا اچھا تو نے کیا حدیث سنی میرے بارے میں کہ اللہ اخبرنی حدثنی عبد الرزاق قال حدثنی معمر قال حدثني زهري قال حدثني عروة قال حدثتني عائشة قالت أخبرني رسول الله قال أخبرني جبريل قال جبريل قال الله تعالى إني أستحي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام وإنك تدري إني شفت في الإسلام अल्लाह मुझे عبد الرزاق ने اسے معمر نے بتایا اسے زہری نے بتایا اسے عروہ نے بتایا اسے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انہیں جبریل علیہ السلام نے بتایا انہیں آپ نے بتایا کہ جب کوئی مسلمان بوڑھا ہو جاتا ہے تو عذاب دیتے ہوئے شرماتا ہوں اور تجھے پتہ ہے کہ میں بوڑھا ہوں اللہ تعالیٰ کہنے لگے صدقہ عبد الرزاق صدق معمر سدا کا جوہری سدا کا اوروا سد رسول اللہ سدا جبرائیل وانا استق القالی ادخل الجنہ سارے سچے ہیں میں بھی سچا ہوں چل جنت میں چلا جا میرے بھائیو اپنا مرتبہ تو پہچانا امریکہ آپ کی وجہ سے زندہ ہے ہم ان کی وجہ سے زندہ نہیں آج حضور کے غلام دنیا سے مٹ جائیں مر جائیں اللہ قیامت کا ڈنگ کا بجا دے گا وہ مسلمان جو شرابی ہے زانی ہے جواری ہے ڈاکو ہے لٹیرا ہے لیکن کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ارے اس کے لیے بھی دو جہان کے سردار کے آنسو نکلے ہیں اے اللہ میرے امتی کو معاف کرنا وہ بے حیا ہے تو ہے میرا نبی تو حیا والا ہے نا کہ ایسوں کے لیے بھی دعائیں کر رہا ہے حیا نہیں آتی حیا کا جنازہ نکال دیا جب تک یہ مسلمان بھی زندہ ہے قیامت نہیں آ سکتی ارے بھائیو اپنی قیمت تو پہچانو آپ تو اس دنیا کے تاج تھے اپنے آپ کو جوتی سے بھی بت ہم ایسے ہیں ہم ایسے ہیں عیسائی ایسے ہیں امریکہ ایسا ہے یورپ ایسا ہے میرا خون کھولتا ہے کہ جو اللہ رسول کے دشمن اور عزتوں کے دشمن ان کی یاد رکھنا حدیث پاک میں آتا ہے کافر کی تعریف کرنے پر اللہ کا عرش ہل جاتا ہے غصے کی وجہ سے جو اللہ کے رسول کا دشمن ہو وہ تمہارا دوست بن گیا میرے گھر کی کوئی دیوار توڑ دے تو میں بندوق اٹھا لوں میرے نبی کے دین پہ ڈاکے ڈل گئے میری غیرت نہ جاگی وہ تعلق ہی ٹوٹ گیا اللہ رسول سے کبھی تعلق جوڑتے تو پتا چلتا کہ تعلق کیا چیز ہے مجنو سے پوچھو مجنو مجنو کا نام نہیں سنا تو اس کا نام تھا توبہ توبہ خفاجی قبیلے سے تھا آج بھی خفاجی ہیں حرم میں اس کے باپ نے اس کو حرم شریف میں پکڑا کہ اللہ کے واسطے لیلا کی محبت سے توبہ کرو لیلا اخیلیہ اس نے شیر لو ان لیل الاخیلیہ تسلمت علی ودونی جندل و صفاحہ لسلمت تسلیم البشاشت او زقا الیہا صدم من جانب القبر سائح اگر کبھی لیلا میرے پاس آئی اور مجھے سلام کیا اگر میں زندہ ہوا تو بھی جواب دوں گا اور میں مر گیا اور میرے اوپر ہزاروں پتھر ہوئے تو میری قبر بھی ایک لالا کے سلام کا جواب دے گی اس نے کہا توبہ کر تو نے فضح تھا نہیں فی العرب تو نے مجھے عربوں میں رسوا کر دیا اس نے ہاتھ اٹھائے الہی تبت من کل المعاصی ولیکن حب لیلہ لا اتوبو اے اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں لیلہ کی محبت میں مجھے معاف کر دے میرے بس میں نہیں یعنی میں توبہ نہیں کر سکتا وہ ناپاک نہیں تھا بہت بڑا ولی اللہ تھا اللہ کے راستے میں فوت ہوا ترکستان میں ایک علاقہ ہے قومس وہاں اس کی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قبر بنی ہے اور پھر دوسرا شعر پڑا اللہ لا تسلم لی حبہا ابدا ویرحم اللہ عبدا قال آمینہ اللہ لیلہ کی محبت مجھ سے نہ چھیننا جو میری دعا پہ آمین کہ اس کا بھی بھلا کر اللہ رسول سے تعلق جوڑو پھر اللہ کا نظام بدلتے دیکھو ہم اپنے مقام کو پہچانے آیت اتری من جاب الحسن فلاح شروم صالحہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو دس دوں گا اللہ کے حبیب نے کہا یا اللہ زد امتی اللہ تھوڑا ہے میری امت کو اور دو اچھا من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له ضعفا كثيرا مجھے قرضہ دو کئی گنا دوں گا واپس کر کے ٹھیک ہے کہ نہیں زد امتی اور دے اچھا اپنے نبی کے تو فیل ہمیں کتنی عزت جنت میں کوئی امت نہیں جا سکتی جب تک یہ امت نہ چلی جائے عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ایک دفعہ اللہ توبہ کا پانی تو پلا اللہ نے کہا جب تک میرا نبی نہ پیے کسی نبی کو نہیں پلانا جب تک میرے نبی کی امت نہ پیے کسی امت کو نہیں پلانا آدم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا بیٹا شیش تیری پشت میں ایک امانت آئی ہے جو تیرے باپ سے قیمتی ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا نور مبارک کہا ابا بیٹا باپ سے قیمتی کہا تو بیٹے کی بات کرتا ہے تجھے اس اس کی کی کی امت امت بات بتاؤں بھی بازی چیزوں میں مجھ سے آگے ہے وہ کیسے میں نے ایک خطا کی مجھے جنت سے نکالا بیوی سے جدا کیا کپڑے اتار دیے میری میری غلطی کو مشہور کیا میری توبہ کو عرفات میں قبول کیا وہ امت ہزاروں گناہ کرے گی اللہ پردے ڈالے گا وہ گناہ کریں گے اللہ ان کے بی بچوں کو جدا نہیں کرے گا وہ گناہ کریں گے اللہ ان کے پردے نہیں اتارے گا وہ گناہ کریں گے اللہ ان کو چھپائے گا قیامت کے دن حضور عرض کریں گے یا اللہ میری امت کا حساب مجھے دے اللہ کہیں گے کیوں ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے اللہ کہے گا جب آپ حساب لیں گے تو آپ کے سامنے تو شرم آئے گی آپ کو بھی نہیں دیتا خود لوں گا پردے میں لوں گا امت پنے کی شان ہی بھول گئے بھائی کہتے ہیں میں صدر ہوں میں بڑا ہوں نہیں تو محمد مصطفیٰ کا غلام اس سے تو بہت بڑا ہے کہ میں جنرل ہوں میں بہت بڑا ہوں میں سائنسدان ہوں میں بہت بڑا ہوں نہیں نہیں تم محمد مصطفیٰ کے غلام ہو بہت بڑے ہو تو ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغ کا کام ملا میرے بھائیوں ہمارے سپاہی سے لے کر بادشاہ تک اور ادنا سے آلہ کو مرد اور عورت کو ایمان والی عورت مردوں سے پہلے جنت میں جائے گی مومن عورت ستر ولیوں سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوتی اور ایمان والی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی عورت سے ستر ہزار گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی حور کے پاس جائے گا اسے دیکھ کر کہے گا ایسا جنت میں کوئی نہیں بیٹھا گا بیٹھے گا جب تک چاہے گا اس سے اللہ پاک اس کو لطف اندوز ہونے کی طاقت دے گا پھر ایک نور کی چمک اٹھے گی اوپر دیکھے گا ایک اور خوبصورت چہرہ یا ولی اللہ امال کفی امن آپ کو میری رغبت نہیں کہے گا تو کون ہے انا من اللہ خوب میں بھی آپ کی ہوں اس کے پاس جائے گا وہ اس سے کئی گنا خوبصورت پھر اس کے پاس رہے گا ایک اور نور کی چمک اوپر دیکھے گا ایک چہرہ دیکھ رہا یا ولی اللہ اما آنا ان یکون اللہ من, من نصیب کیا ہماری باری ابھی نہیں آئی ہمیں آپ شرف نہیں بخشیں گے کہے گا تو کون ہو کہ آنا من اللہ تو خوب این میں بھی آپ کی ہوں پھر اس کے پاس جائے گا ایک سے دوسری بیوی کے پاس چلتے ہوئے ایک دم سورج نکلے گا یوں ایسا لگے گا جیسے سورج نکلا وہ گھبرائے گا تو سورج کہاں سے نکل آیا جب اوپر دیکھے گا تو جنت کا ایک محل کی کھڑکی کھلے گی اور اس اس اس میں سے ایمان والی دنیا کی مومن عورت کو دیکھے گی کے کا نور جنت کو سورج کی طرح چمکا حسد بغض نہیں ہوگا سوکن کی لڑائی نہیں ہوگی تو میرے بھائیوں ساری دنیا میں پھیل جاؤ اور اللہ کے پیغام کو اس دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا دو یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں چار مہینے لگا کر اس کو سیکھو جو سیکھے گا اللہ اسے چمکائے گا نہیں سیکھے گا اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارے گا بلا یدر تو شیا اور اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکا چار مہینے لگا کر پھریں ساری دنیا میں پھرے اقوام عالم کی طرف پاکستان کا سفیر بن کے جو جاتا ہے کتنے فخر سے جاتا ہے آپ اللہ کے سفیر دو اللہ کے نبی کے سفیر محمد مصطفیٰ کے سفیر اعلان ہو قیامت کے دن پاکستان کا سفیر کہاں ہے اور محمد مصطفیٰ کا سفیر کہاں ہے کوئی نسبت میں فرق ہے اللہ اکبر ہمیں اللہ نے بغیر کسی انتخاب کے سفیر بنا دیا کہ میرے نبی کی ساری امت میری سفیر ہے اس امت کا ادنا بھی آلہ بھی عالم بھی جاہل بھی بادشاہ بھی امیر بھی فقیر بھی حقیر بھی مسلمان کوئی حقیر نہیں ہوتا یاد رکھنا مسلمان گناگار ہوتا ہے مسلمان حقیر نہیں ہوتا کسی گناگار سے نفرت نہ کرو بہت سی بے دینی دیندار پھیلا رہے ہیں بہت سی بے دینی دیندار پھیلا رہے ہیں کہ وہ بے دین سے نفرت کرو اس کو گری نگاہ سے دیکھتے گناہ کر کے آدمی اتنا راندہ درگاہ نہیں ہوتا جتنا نیکی کر کے تکبر کرنے سے آدمی راندہ درگاہ ہو جاتا ہے کیا پتا گار کی رات کا آنسو اس کے سارے دامن کو دھو چکا ہو اور میری عبادت کا تکبر مجھے اللہ کی بارگاہ میں شیطان بنا چکا ہو گرا پڑا مسلمان بھی اللہ کا محبوب ہے مسلمان کی قدر کریں میرے بھائیوں گناہ سے نفرت کریں ہاں یاد رکھو گناہ سے نفرت ہو مسلمان سے محبت ہو جیسے بچہ گندگی میں ماں بچے سے محبت کرتی ہے گندگی سے نفرت کرتی اس کے پخانے کو دھو کر پھر گلے لگا لیتے ہر مسلمان نبی کا امت یہ بڑا قیمتی ہے جس حال میں ہے بڑا قیمتی ہے تھوڑے ہاں، بیلجیم میں گشت کر رہے تھے جماعت میں مسجد سے امام مسجد سے کہا ہمیں گشت کراؤ انہوں نے کہا میں نہیں کراتا باہر نکلے ایک ارب ملا انہوں نے کہا ہم نے گشت کراؤ انہوں نے کہا یہ شراب خانہ سارے مسلمان اسی میں جماعت وہاں چلی گئی مراکش کے مسلمان شراب پی رہے اور شراب خانہ بھی مراکشی کا ایک ٹیبل پہ چار مسلمان بیٹھے تھے ان سے ہمارا ایک ساتھی تھا یونس اس نے بات کی کہا مسجد میں چلو ایک کو ذرا چڑھ گئی تھی وہ لڑنے لگا میں نہیں جاتا کیا واہیات یات وقت انہوں نے کہا بھائی تو بڑا اچھا آدمی ہے میں کہا ہے تمہارے سامنے شراب پی رہا ہوں پھر بھی اچھا آدمی ہوں کہا ہاں کہا وہ کیسے کہا تو مسلمان نہیں کہا ہاں مسلمان کہا تیرا نام کہا عبداللہ کہا تو اللہ کا بندہ مسلمان کلمہ تیرے اندر تیرے سے اچھا کون ہو سکتا ہے وہ ایک دم شرمندہ ہو گیا کہا میرے تو کپڑوں پر بھی شراب ہے میں کیسے اندر جاؤں کہا کپڑے ہم تجھے دیتے ہیں وہ جو تین تو ویسے تیار ہو گئے تھے چوتھے کو لے کر نہلایا کپڑے پہنا کے بٹھا دیا بیان میں انہوں نے جو بیان سنا سب سے پہلے کھڑے ہو کر دس دن لکھا ہے کہا میرے دس دن لکھو دس دن ساتھ لگائے توبہ کر کے گیا جاتی جو شراب خانے کا مالک تھا نا اس کے پاؤں میں پڑ گیا کہ اللہ کے واسطے تین دن لگا تین دن لگا اس کو تین دن کے لیے لے کر نکلا تین دن میں وہ واپس آئے سارے شراب خانے کو اللہ نے ختم کر دیا ایک شرابی جو دھت پڑا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا اتباع کی وجہ سے نبی کا کوئی طریقہ ادنا نہیں ہوتا بعض بعض کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں تھوڑے سے اتباع کی وجہ سے شراب خانے کے بند ہونے کا ذریعہ بن گیا مسلمان کو حقیر سمجھنا بہت بڑا جرم یاد رکھنا اس لیے میرے بھائیوں نکلو ساری دنیا میں پھرو چار چار مہینے کے لیے اور سال سال ڈیڑھ ڈیڑھ سال کے لیے اور جن کے چار مہینے لگے ابھی سے نکل جاؤ ایمان سیکھنا ہے اللہ کی اطاعت کو سیکھنا ہے نبی کی اطاعت کو سیکھنا ہے اور تبلیغ کے کام کو سیکھنا ہے بولو آپ ہاں جی آج تو آپ کا نظام گرم گرم ہو گیا بولو بھائی Islamic voice digital sound studio Pakistan میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ تلاوت حمد و نعت نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر پندرہ سو تین آباد فیصل آباد فون نمبر صفر تین سو تینتیس چھ پانچ دو پانچ تین سات صفر